میں والنٹیئر حضرات سے بھی گزارش کروں گا خاص کر جو اسٹیٹ کے پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آواز نہ کریں اور نہ کسی کو آواز کرنے دیں خاموشی کے ساتھ مجمع میں لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں اب میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرمائیں بچے کو لیں یا آپ پانی بالکل ریڈی حضرت کے بیان کی کیسٹیں جو ہے آپ کو انشاءاللہ بیان کے بعد مل جائے گی آج کے بیان کی کیسٹ بھی آج ہی مل جائے گی آپ کو اور اس کے علاوہ بھی جو حضرت کے بیانات نیٹ کے اوپر جو پابندی سے ہوتے ہیں اور جو نیٹ پر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 قابل احترام صدر جلسہ علماء کرام سامعین نظام اور عبت معاف خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آئے و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک شان اور ایک مخصوص شعبے کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذرت سامعین کرام یہ موبائل میں اگر تصویر وغیرہ لے رہے ہیں مت لیجیے گا یہ جلسہ اس عنوان کا نہ پہلا جلسہ ہے نہ آخری جلسہ ہے آپ کی گجرات کی سرزمین علماء کرام سے زرخیز ہے مدارس عربیہ سے زرخیز ہے میں سمجھتا ہوں سیرت طیبہ کے جو امکانی گوشے ہیں حالت حاضرہ کے مطابق ہمارے اکابر علماء نے ہمارے بزرگان دین نے کوئی گوشا باقی نہیں رکھا ہوگا اور کشنا اور پیاسا نہیں رکھا ہوگا خواتین کی اصلاح کے تعلق سے حلال و حرام کے بارے میں نماز کے بارے میں داڑھی کے بارے میں اسلامی معاشرہ کے بارے میں حقوق العباد کے بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں اہل علم کی قدردانی کے بارے میں حضرات خاص طور سے آج میں بتانے کے لیے آیا ہوں ہم کون تھے کون ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور آنند کی نگاہ میں دنیا والوں کی نگاہ میں آج ہمارا کیا مقام ہے کیا آپ نہیں دیکھتے جس طرف دیکھیں ادھر مایوسی ہی مایوسی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود آج ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ دعاؤں کے دروازے بند ہو چکے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف گمد خدرہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں لگتا ہے کہ آقا ہم سے منہ موڑ چکے ہیں پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں حالات مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں حکمران طبقے میں عوام طبقے میں امیروں میں غریبوں میں بالکل الٹے چل رہے ہیں بالکل ہوائیں مخالف چل رہی ہیں دور دور تک کامیابی کا نام و نشان ہمیں نہیں ملتا سرفلندی کا نام و نشان ہمیں نہیں ملتا حضرات اللہ نے ہمیں کیا بنایا تھا ہمارا کیا مقام کس لفظ سے قرآن ہمیں بلاتا ہے کس لفظ سے فرشتے ہمیں یاد کرتے ہیں کیا کتاب آہا نے ہمیں دیا ہے وہ کیا بات تھی وہ کیا خصوصیت تھی وہ کیا کمال تھا کہ پیغمبر اس امت میں آنا چاہتے تھے اپنی کتابوں کو دے کر اپنی نبوت کو دے کر اپنی رسالت کو دے کر کیا نبوت کا مقام کوئی اونچا مقام نہیں تھا کیا رسالت کے لیے کوئی فضیلت نہیں تھی کیا توریت کا ملنا انجیل کا ملنا آسمانی کتابوں کا ملنا اور جبر امین کا آنا جانا کوئی مقام نہیں رکھتا تھا کیا چیز ان کو اس امت کے اندر نظر آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رب کائنات ہماری کتابوں کو لے لیجیے گا ہمارے رسالت اور ہمارے نبوت کے تاج کو لے لیجیے گا ہمیں آقا کا امتی بنا دیجیے ہمیں آقا کا غلام بنا دیجیے ہمیں آقا کی قوم میں پیدا کر دیجیے کیا دیکھا تھا آج کے فلسطین کو آج کے افغانستان کو آج کے لٹے پٹے مسلمان کو آج کے اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمان کو کیا چیز دیکھ کر پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی علیہ السلام آئیں گے اس امت کے اندر پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے اور صاحب انجیل کی حیثیت سے نہیں آئیں گے آپا کے غلام آپا کے امتی بن کر آئیں گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آقا نے فرمایا لوکان موسا و عیسا ایب لگا بس آؤں علت تبائی کہ اگر موسا اور عیسا کو حیات مل جائے زندگی مل جائے میری امت میں آئیں نہ وہ توریت پر عمل کر پائیں گے نہ یہ انجیل پر عمل کر پائیں گے بلو دل پر ایک قدم اگر ان کا توریت پر ایک قدم اگر ان کا انجیل کی طرف اٹھتا ہے تو وہ نجات نہیں پائیں گے ان کو بھی اگر نجات پانا ہے آخا کے دامن میں آنا پڑے گا قرآن کے سائے میں آنا پڑے گا حدیث کے سائے میں آنا پڑے گا کیا دیکھا تھا انہوں نے کہ اس امت میں آنا چاہا تھا اس امت میں آنے کی دعائیں مانگی تھی مثال السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب کائنات اگر آپ مجھے اس قوم کے اندر نہیں بھیجتے اس امت کے اندر نہیں بھیجتے کم سے کم اس امت کا دیدار تو کرا دیجئے گا اس امت کے چہرے کو بتا دیجئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کے چہرے اتنے پاکیزہ اتنے متحر اور اتنے پرنور مجھے سم معطر ہیں کہ آپ ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتے موسا حضرات کیا ہیں آپ بھی کے لیے آئے میمورینڈم دینے کے لیے آئے ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے آئے مکانات اور دکانات کو جلا کر بھسم کرنے کے لیے ماں اور بہنوں کی آبرو کو لٹانے کے لیے نوجوانوں کو قید مند کی زندگی گزارنے کے لیے کس لیے مسلمانوں کا وجود تھا مسلمان کو قرآن کیا کہتا ہے ان خیر کن خیا امتوں خریدنا اب تک جتنی قومیں آئی اب تک جتنی امتیں آئی ان امتوں کے اندر ان قوموں کے اندر اللہ نے فرمایا اس قوم کی کوئی اور مثال نہیں یہ امت خیر امت ہے یہ امت امت بسط ہے اس امت کے لیے فرشتے پر پھیلاتے ہیں یہ امت دعائیں کرتی ہیں ستر ہزار فرشتے نورانی مخلوق ان کو آمین کرنے کے لیے اللہ نے لگا دیا یہ امت کے افراد دنیا کے چپے چپے کے اندر جنگل کے اندر بیابان کے اندر کے کے اندر اندر بہر خشکی کے اندر سمندر کے اندر جنت کے اندر خلت کے اندر درود پڑتے ہیں اللہ نے اس نورانی مخلوق کو ان کا خادم بنایا کہ ان کے درود کو آقا کے دربار تک پہنچاؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اعمال کو پہنچانے کے لیے آسمان دنیا پر الہی تک فرشتوں کو قادم بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کا باڈی گارڈ بنایا دنیا کے سیاسی کتوں کے باڈی گارڈ انسان ہوا کرتے ہیں وہ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اور وہ چوری بھی کر لیتے ہیں اور وہ منافقت بھی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جو ہے مسلمانوں کے لیے اور اس امت کے افراد کے لیے خاص طور سے پوری طرف سے فرشتوں کو باڈی گارڈ لگایا کہ کہیں شیطان اس کو نہ لے دیسی نورانی مخلوق لا یاسون اللہ اللہ میں ضیب الوا یوں کہ وہ نور سے پیدا کی گئی اور واسیت نہیں کرتی اور چاہ کر بھی گناہ نہیں کرتی ایسی نورانی مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا خادم بنایا ہمارا نوکر بنایا ہماری نمازوں کو لے جانے کے لیے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ہمارے سجدوں کی قبولیت کے بشارتیں دینے کے لیے اور سب قدر کے اندر آ کر روح امین آ کر ایک ایک پل سے عبادت کرنے والے سے تنسل روح ہوتی ہے بیس ربی من کل امر کیا بات دیکھی تھی کہ فرشتے آسمان کے اتر کر آ کر ان سے مسافہ کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے کلیمت اللہ کے لیے آسمان کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رب کائنات ہمیں حکم دے ہمیں آڈر دے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم ان کا ان کی مدد کریں گے ہم ان کا تعلق کریں گے ہم ان کی نصرت کریں گے آسمان کے فرشتے ان پر اش اش کرتے ہیں ان کے پورے شہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان کہ پاک کے آپ تھوڑا جس نے امت محمدیہ کے چہروں کو آقا کے غلاموں کو داڑھی سے پرنور کر دیا اور داڑھی سے ان کو حسین بنا دیا کیا بات تھی کیا بات تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے خصوصیات ایسے سوالات سے نوازا کہ یہ امت دنیا میں آخر میں آئی اور جنت میں اس وقت تک نہ آدم کی نسل جائے گی نہ شیش کی قوم جائے گی نہ ابراہیم کی امت جائے گی نہ دکھ کی اولاد جائے گی نہ دکھ کے بچے جائیں گے جب تک کہ اس امت محمدیہ کے افراد جنت کے اندر قدم نہیں رکھیں گے آئی تو یہ امت دنیا میں آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی بات پیغمبروں کو ان کی قومیں ان کے بارے میں انکار کر دیں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس مت محمدیہ کو ان کی گواہی کے لیے کھڑا کرے گا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے آقا جیسا پیغمبر دیا روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امین علیہ السلام وسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتاب لے کر آنے والے اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبرئیل آؤ میرے عرض کے قریب جبرائیل عرض کے قریب چلے گئے فرمایا کہ جبرئیل سجدے میں چلے جاؤ ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں ایک ہزار سال نہیں ستر ہزار سال تک امین الملائکہ کا سعید البلائی کا اور فرشتوں کے سردار جو آقا کے پاس اللہ کا قرآن لے کر آئے جو حضرت موسا کے پاس توریف لے کر آئے جو حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر آئے جو حضرت داؤد کے پاس زبور لے کر آئے جو سر سے ابراہیم لے کر آئے جو سر سے موسا لے کر آئے جو اللہ کا پیغام دنیا کے اندر لانے والا فرشتہ میں سجدہ کروں آپ سجدہ کریں میں نماز پڑھوں آپ نماز پڑھیں ریا کا دکھاوے کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرشتے گنا کرتے کرنا چاہیں گنا نہیں کر سکتے ریا کاری کرنا چاہے ریا کاری نہیں کر سکتے فرشتوں کا ایک سال کا نہیں اور فرشتوں کے سردار کا دس سال بیس سال کا نہیں ستر ہزار سال تک حضرت سجدے کے اندر پڑے رہے اور جب سر اٹھایا ستر ہزار سال کے بعد میرے رب نے پوچھا کہ جبرئی آپ کیسے محسوس کرتے ہیں حضرت جبرائیل رمیم نے بتایا اے اللہ اتنا اجلاس کا سجدہ اتنا پرنور سجدہ اتنا مقبول سجدہ آپ ہیں میں ہوں اور دنیا کی کوئی چیز اور مخلوق کی کوئی چیز درمیان کے اندر حائل نہیں لگتا ہے اب تک ایسا سجا کسی نے نہیں کیا اے اللہ لگتا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی اور فنا نہیں ہوگی اس رافیل سوٹ نہیں پھونکیں گے اس وقت تک ایسا سجا ہمارے وجود میں نہیں آئے گا اللہ نے فرمایا اے جبرائیل کس خواب و خیال کے اندر ہو میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم میں دنیا کو آزاد کروں گا حضرت آدم کو بھیجوں گا اور ان کی نسل کو بھیجوں گا اور ان کی ضروریت کو پیدا کروں گا پیغمبروں کے سلسلے کو جاری رکھوں گا آخر کے اندر ایک پیغمبر آئیں گے اور جو میرے محبوب ہوں گے میرے چہیتے ہوں گے اور ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کا سجدہ نہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فاروق کا سجدہ نہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان اور علی حیدر کا سجدہ نہیں آئتے ولید کا سجدہ نہیں عائشہ سمیہ ہانی اور رقیہ امدوم کا خدیہ کا سجدہ نہیں اس جو ہے امت کے شہید کا سجدہ نہیں اس امت کے ولی کا سجدہ نہیں اس امت کے قطب کا سجدہ نہیں اس امت کے غرف اور پیر کا سجدہ نہیں اس امت کے کامل مومن کا سجدہ نہیں اے کان کھول کر سن لو میرے عزت و جلالت کی قسم اس امت کا ادنا گنہ گار شرابی کبابی بدکار میری عزت اور جلالت کی قسم اگر اخلاص کے ساتھ سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سلحانہ ربی العلیٰ پڑے گا جب رہی میری عزت اور جلالت کی قسم تمہارے ستر ہزار سال کے مقابلے میں اس کا سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحانا ربی العلیٰ پڑھنا یہ قیمتی ہوگا حضرات آپ کے یہاں مال کی قیمت ہے دولت کی قیمت ہے روپیے کی قیمت ہے پیسے کی قیمت ہے عمارت کی قیمت ہے مٹی کی قیمت ہے پتھر کی قیمت ہے اور جسم پر پہنے جانے والے کپڑوں کی قدر و قیمت ہے پیر کے اندر لگنے والے وہ چپل جوتے جس میں سور کی خلاجت لگتی ہے کتے کا پاخانہ لگتا ہے روڈ کی گندگی لگتی ہے اس کی قدر و قیمت ہے آپ نے پہچانا مال کو پہچانا زلیل اور ملون اور سڑی ہوئی دنیا جس پر کے کائنات نے بنانے کے بعد مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں بھی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری سے مردار بکری سے جس کی دی اور جس کو فرمایا کہ ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے آپ کے یہاں اس مال کی قیمت اس دولت کی قیمت وہ لفاف کی گندگی رکھتی ہے وہ عورت جو اپنے اندر گندا خون رکھتی ہے گندا پیشاب رکھتی ہے کوئی مر رہا ہے اس عورت کے پیچھے کوئی اس کا دیوانہ ہے اس دیوانی کے پیچھے آج لیلا مجلو کی کہانیاں آج شیری فرحاد کی کہانیاں آج لو توڑی اس امت کا بتیلا نوجوانوں کا وزیفہ بن چکا ہے یہ امت کا نوجوان جنت کی حک کو بھلا چکا ہے یہ امت کے اپرادھ جنت کی قیمت کو بھلا چکے ہیں انہوں نے اپنے وقار کو اپنی قیمت کو اپنے خیر امت ہونے کو اپنے امت وسط ہونے کو بھلا دیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کا ہر کتا ہمیں دیکھ کر بھوکتا ہے دنیا کا ہر سوبج ہماری طرف دان دکھاتا ہے لٹتا ہمارا ہے پکتا ہمارا ہے مسجد ہماری جاتی ہے مدرسہ ہمارا جاتا ہے ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کیا بگاڑا اس قوم کا اس ملت کا اس ہندوستان کے ساتھ ہم نے کتنی وفاداریاں کی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی میرے عزت و جلالت کی قسم میرا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا شاہد العزیز کا فتوا نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا یہ ٹیپو سلطان نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا یہ شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی میرے رب کی قسم یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا مالٹا کی جیل سے پوچھو کالے پانی سے پوچھو اور دلی سے لے کر میرج تک اگر کوئی دنیا کے اندر کمپیوٹر کا ایسا سافٹ ویئر آ جائے کہ درخت بولنے لگے اور صدر کو کلام کی قوت آ جائے ایک ایک درخت کہے گا ایک ایک عالم کو ایک ایک اللہ والے کو ان درختوں کے اندر اس جرم کے اندر اٹکا دیا گیا کہ انہوں نے آزادی کا بگل بجایا انہوں نے ہندوستان کے اندر آزادی کا نظر ہرایا اور شاملی کے میدان کو اگر کہنے کی طاقت ہے اگر بولنے کی قوت ہے شاملی کا میدان کہے گا ہمارے اکادری اور ہمارے بزرگان دین کو کس طریقے سے دین کے کھانوں کے اندر زندہ ڈال کر آپ کے اندر ان کی ماؤں کے سامنے ان کی بہنوں کے سامنے ان کی اولاد کو تڑکتا بھلکتا چھوڑ کر ان کو آپ کے حوالے کر دیا گیا اس ملک کی وفاداری کے لیے ہم نے کون سی کسر باقی رکھی دارلوم دیون پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا دارلوم دیون ایک تحریک کا نام تھا ایک جنگ آزادی کی جد و جہد کا نام تھا انار کے درخت کے نیچے دو محبوب جو پڑھ رہے تھے وہ نورانی خیرہ یہ سنگل قرآن نہیں پڑھ رہے تھے وہ آزادی کا بگل بجا رہے تھے اس ہندوستان کو آزادی دینا چاہتے تھے اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دینا چاہتے تھے اس ہندوستان کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا اور آزادی سے لے کر آج تک ہم کیا کرتے نہیں آئے ہیں اس ہندوستان کے اندر کیا عورت کو عورت کو اس کے پتی کے کے بعد مرنے کے بعد ستی کے طور پر کیا اس کو جلا دیا نہیں جاتا تھا ہم نے عورت کو اس کا مقام بتایا کہ ماں ہو کر اس کے پیروں تلے جنت آتی ہے ہم نے اس کا مقام بتایا کہ بیوی ہو کر اپنے شوہر اور اپنے خالد کے ایمان کے تقویز کا ذریعہ بنتی ہے ہم نے عورت کو بیٹی کا روپ دے کر ہم نے بتایا یہ ماں باپ کو اور ماں باپ کو جنت سے لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے ہم نے بہن کا روپ دیا تو بتایا کہ بھائی کی آبرو بچانے کا یہ ذریعہ بنتی ہے ہم نے اس ملک کے اندر امن دیا ہم نے اس ملک کے اندر سلامتی دی اس ملک کے اندر بھید بھاؤ تھا اس ملک کے اندر فرقہ واریت تھی آج قاری صاحب نے جو کلام پاک کیا ہم نے وہ سبق اس قوم کو دیا اس ہندوستان کے باشندوں کو دیا یا انا وجا اللہ تم شعور ہو اے لوگوں تم تمام کے تمام برابر ہو کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں کوئی شوگر نہیں کوئی براہمن نہیں سایو کے پڑنے پر لڑائی ہو جاتی تھی اور اونچے طبقے کی بات نچلے طبقے کے کانوں میں جانے پر شیش پگلا کر ڈالا جاتا تھا ہم نے انسانیت کا ہم نے بھلائی کا ہم نے بھید بھاؤ کے دور ہونے کا ہم نے سبق دیا لا فضل لافربی اللہ ولا اجمین اللہ عربی ہم نے کہا کہ عربی کو اجمی پر گورے کو کالے پر بڑے کو چھوٹے پر مرد کو عورت پر کل رکم سبا و کل رکم بنی آدم و آدم تراب تمام کے تمام تم اولاد ہو حضرت آدم کے حضرت حبا کے بیٹے ہو بھید بھاؤ نہیں ہے انسانیت ہم نے سکھائی ہمارے مداری عربیہ اخوت کے بردار ہیں ہمارے مداری عربیہ انسانیت کے بردار ہیں ان کے اندر اخوت سکھائی جاتی ہے ان کے اندر بھائی چارگی سکھائی جاتی ہے ان کے اندر پڑوسیوں کے حقوق سکھائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے ایک درخت کو بھی بلا وجہ زمین سے نہ نکالو ان کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے ایک مرغے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ بڑے ہوئے انسان کو گزر دیا جاتا ہے عمدہ کپڑا دیا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو تیز قدم لے کر نہیں بھاگتے یہ مدائی یہ علماء یہ گاڑی والے یہ پگڑی والے یہ حکومت یہ بھائی چارگی اور یہ انسانیت کا سبق چاہتے ہیں ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اسلام کا ترجمہ سلامتی کے ہیں ہم ماننے والے کو مومن کہتے ہیں اور مومن کے معنی امت والے کے ہیں ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں گڈ مارننگ نہیں کہتے کہ تو صبح میں چاہے اور شام میں تیرا جنازہ چلا جائے شام کو ہم یہ نہیں کہتے کہ گڈ ایوننگ یا گڈ نہیں کہ شام پیڑ اچھی ہو اور صبح میں تم مر جائے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ماننا والا اسلام اور قبول کرنے والا مومن اور پیغام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی کو پھیلانے والے اللہ کی رحمت کو پھیلانے والے اللہ کی برکتوں کو پھیلانے والے پڑوس اگر بھوکا رہ جائے تو حدیث میں آتا ہے رات بھر ہم عبادت کرتے رہیں ہم سجدے پر سجدے کرتے رہیں اور دن میں روزہ رکھیں لیکن پڑوس کا حق ہم نے مار دیا پڑوس کو ہم نے بھوکا رکھا ہمارے سجدے بیکار ہمارے حق بیکار ہمارے عمرے بیکار ارے انسان تو انسان آخا کے زمانے میں ایک پرہزگار عورت ایک نیکوکار عورت دن میں روزہ رکھنے والی اور راتوں کو قیام کرنے والی انتقال ہو گیا جنازہ آیا اور حضرات صاحب کرم فرمانے لگے کتنی اور کتنی جنتی ہو ہے کی عورت ہو ہیا پنار ہیا ہیا پنار پنار کان کھول کر سن لو اور بلا وطن تک یہ پیغام پہنچا دو کوئی کتے کا پلنا ہوگا کوئی سوبر کے بچے سے پیدا ہوا ہوگا کوئی انگریزوں کے بچے سے پیدا ہوا ہوگا جو امن پسند قوم کی طرف اسلام کے ماننے والوں کی طرف مداری سے کی طرف مساجد کے میناروں کی طرف اللہ کے قرآن کے پاروں کی طرف میرے محبوب کی تعلیمات کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے حسب کے بارے میں اپنے نصب کے بارے میں غور و فکر کرے اپنی ماں کو قسم دے کر گیتا کا جو ہے پاٹ اس کے سامنے رکھ کر اسے پوچھے کہیں میرے باپ کی اولاد تو ہوئی یا نہیں وہ اسلام اور وہ نبی کی تعلیمات وہ قرآن کی تعلیمات جو جانور کے ساتھ اس سلوک کی تعلیم دیتی ہے جو جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ رحم و کرم کی تعلیم دیتی ہے کہ وہ عورت جو دن کے اندر روزہ رکھنے والی وہ عورت رات کے اندر قیام کرنے والی نہ اس کے سجے کو ماپا گیا نہ اس کے روزے کو تولا گیا ارے گاڑیاں بھرا کر سبزی کے دانے ڈھکل کر علاوہ رکھ کر کس پر دھوکہ دیتے ہو اسلام امن کا نام ہے ایمان شانتی کا نام ہے قرآن امن کی تعلیم دیتا ہے آخا رحمت کرم کی تعلیم دیتے ہیں اور مساجد مدارس یہ امن اور یہ شانتی کے مراکز ہیں نے فرمایا وہ جہنم میں ہے صاحب کرام نے عرض کیا اللہ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نماز پڑھنے والی وہ تو روزہ رکھنے والی نماز روزہ مخلوق سے ہمدردی کے مقابلے میں مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے آقا نے فرمایا اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا اور بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی اس کے عذاب کے اندر یہ جہنم کے اندر جائے گی اور ایک فاہشہ عورت ایک بدکار عورت ایک گندی عورت آخا نے فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گی کہا اس لیے کہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہی تھی اس نے ایک کتیا کو پیاسا دیکھا اپنے دوپٹے کو اس نے کنویں کے اندر داخل کیا اور اس سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتیا کو پانی پلایا جس مذہب اسلام کے اندر ایک کتیا کو پانی پلا کر ایک رنڈی اور پاہشہ اور بدکار عورت کو جنت کی سڑک دی جا رہی ہے اور جس مذہب اسلام کے اندر ایک نیکوکار عورت ایک روزہ رکھنے والی عورت ایک تحد پڑنے والی عورت اس کو ایک بلی کے مارنے پر جہنم کی بڑی سنائی جا رہی ہے اس اسلام کا ماننے والا کیا بم پھوڑے گا اس اسلام کا ماننے والا کیا دہشت گردی کی تعلیم دے گا اس اسلام کا ماننے والا کیا امن کو خراب کرے گا اس اسلام کا ماننے والا کیا فساد کو عام کرے گا ارے جانور تو جانور آقا کے زمانے میں ایک چڑیا کے گھسنے کے اندر ایک انڈے سے گھسنے سے بچہ نکلا ایک صحابی کو شوق کھلا انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماؤں کے گود سے تمہارے بچوں کو چھین لیا جائے تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے اس چڑیا کو وہ تکلیف ہوتی ہے جس آقا نے ایک چڑیا کے دل کا خیال کیا کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دیں گے کیا وہ بم پھاڑنے کی تعلیم دیں گے کیا وہ فساد کی تعلیم دیں گے ارے ان لوگوں پر اسدیت کا چشمہ چل چکا ہے ان لوگوں پر فرقہ واریت کا چشمہ چل چکا ہے جن مسجدوں کے اندر ہم چپل لے کر نہیں جاتے جن درگاہوں کے احترام اور اکرام کے اندر ہم سب لے کر نہیں جاتے ناپاکی کی حالت کے اندر نہیں جاتے کیا مکہ مسجد حیدرآباد کی مسجد نہیں تھی کیا اجمیر کی درگاہ درگاہوں کی فہرست کے اندر کیا اس کا شمار نہیں تھا کیا دلی کی جامع مسجد مسجد کی فہرست کے اندر اللہ کے گھروں کے اندر کیا اس کا شمار نہیں تھا مالیگاؤں کی مسجد کیا مسجدوں کی فہرست کے اندر اس کا شمار نہیں تھا مسجد میں بم پھٹا مسجد ہمارا مسلمان ہمارا زخمی مسلمان ہوا شہید مسلمان ہوا اور قید کیا گیا مسلمانوں کو بتاؤ مسلمانوں کیا یہ حالت دیکھنے کے لیے ہمیں پیدا پیدا ہی ہوئے وہ بخارا وہ سمرپن کے جہاں آل رسول کی سدائیں لگائی جاتی تھی کہ جہاں ان کا چراغ روشن کیا جاتا تھا امام بخاری کے در سے حدیث کے اندر بیٹھ کر لاکھوں لوگ جہاں سر سے حاصل کیا کرتے تھے کون ہے کون ہے جو ان بخارا اور سمرکن کی ان بخاری کی روحانی بیٹیوں کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے جا رہا ہے کون ہے ان کی ڈوبتے ان کی آبری ڈوبتے اور ان کی پت کی چادر کو چاک چاک کرنے کے لیے جا رہا ہے مسلمانوں آج ہماری حالت کیا ہے وہ مراکز جو حال اللہ اعلی رسول کی سدائیں کرتی تھی ہم نے کیا جرم کیا ہم نے کیا خطا کی ہم نے کون سی غلطی کی ہم نے کون سی اس ملک کے ساتھ بے وفائی کی ارے رانی شریف کو آئے دن جلایا جاتا ہے کلام پاک کے پر آئے دن بندوق کی گولیوں سے ان کو پھوٹا جاتا ہے کلاموں کے جیل کے اندر ابو غریب جیل کے اندر یہ یہودی اور عیسائی پلے یہ اسلام مسلمانوں کے دشمن کیا اللہ کا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو اس طریقے کے اولاد بنایا جائے اس کو پیپر بنایا جائے اور اس کو پیرو تلے روندا جائے کیا نہیں کیا گیا اس اللہ کے قرآن کے ساتھ ابھی امریکہ کے ایک چرچ کے اندر ایک دن پادری چوہے کی حرکت کی کہ اس نے اللہ کے قرآن کو جلایا اور اس کو اس نے توہین کی بتاؤ اس پوری ہسٹری کے اندر اور اس پوری تاریخ کے اندر کبھی ہم نے گیتا کا مذاق کیا کبھی ہم نے بیبل کا چٹا کیا کبھی ہم نے کسی مندر کی عید گرائی کبھی ہم نے کسی کافر کا باندھ کیا کبھی ہم نے کسی رام کی اور سیتا کی توہین کی ارے فلمیں انہوں نے بنائی کارٹون انہوں نے بنائے دن بار کے اندر میرے محبوب کا مذاق انہوں نے اڑایا قرآن کے مقابلے کے اندر جھوٹا قرآن انہوں نے بنایا حدیث کا مقابلہ کرتے ہوئے دجالوں کو فرونوں کو اور حدیث کے گھننے والوں کو روپیہ دے کر پیسہ دے کر ان کے ایمان کو خرید کر ان کے زمین کو خرید کر امت کے اندر کتنا انہوں نے پیدا کیا ایک طرف غلام احمد کو کھڑا کیا اور ایک طرف جھوٹے نبی کو جھوٹے رسول کو جھوٹے فطرے نبوت کو انہوں نے کھڑا کیا بتاؤ پوری تاریخ کے اندر پوری ہسٹری کے اندر اگر آپ کا دادا زندہ ہو آپ کا دانا زندہ ہو آپ کے آواز داس زندہ ہو میری زندگی میں نہیں کیا ان کی زندگی کے اندر کبھی ہم نے سیتا کا مذاق کیا کبھی ہم نے راون کا چھٹا کیا کبھی ہم نے بائبل اور ان کی مذہبی کتابوں کا مذاق کیا ارے تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہمارے وہ کون سا مکتب ہے ایشیا کے اندر ہندوستان پاکستان انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش کے اندر کہ جہاں تعلیم اسلام کو نہ پڑھایا جاتا ہے اس تعلیم اسلام کے اندر حضرت نے لکھا کل قومی قوم ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا ہے حضرت نے لکھا ہو سکتا ہے کہ رام اپنی قوم کا رہبر ہو ہو سکتا ہے کہ رامندر ناتھ ٹیگور اپنے اور ان کے وہ رہبر ہو ہم نے ان کو رہبر کا نقب دیا ہم نے ان کو ہادی کا نقد دیا اللہ کے کلام نے یہ تعلیم دی ولا تصب المدینہ یہ بہت اللہ خیر صف اللہ گئی کہ تم خیر اللہ کی پرستش کرنے والے برادران وطن کو ان کے نا باطلا کے بارے میں آؤ نہ دلاؤ انہیں برا بلا نہ کہاؤ پوری تاریخ انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک اور انیس سو سینتالیس سے لے کر آپ کے دور تک شاہد ہے کہ ہم نے کبھی غیروں کا ٹھٹا نہیں کیا ہم نے کبھی غیروں کا مذاق نہیں کیا ہم نے ان کا احترام کیا ہم نے ان کا احترام کیا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا پرہیزگار جن کو آج فرقہ پرست کہتے ہیں یہ متاثر بادشاہ تھا اور عالمگیر رحمت اللہ جیسا پرہیزگار عدل پرور اور منصف بادشاہ جس کو آپ کے فرقہ پرست متاثر اور تعصب والا بادشاہ کہتے ہیں ان کی تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھو ان کے انصاف کے کارناموں کو دیکھو کہ ہم نے وہ انصاف اس دھرتی پر قائم کیا وہ عدل اس دھرتی پر قائم کیا کہ آج بھی کرناٹک کی سرزمین کے اندر کئی مناظر اور کئی تند ایسے ہیں کہ ان کی پنڈتوں کو اور ان کے محافظوں کو اور ان کے کو آج بھی حکومت سے وزیفہ ملتا ہے یہ دین ہے میرے ٹیپو سلطان شہید کی اگر تعصب ہوتا مولویوں کو پالتا مدرسے کو پالتا مسجد کو پالتا ایک مندر اس دھرتی پر رہنے نہیں دیتا لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ پنڈتوں کے لیے بیت المال سے وزارت جاری کی ہے بلکہ انہوں نے جائیدادیں کئی ایکڑ زمین اور لاکھوں کروڑوں کی زمین اور پراپرٹی وقت کی مندروں کے نام پر عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے کے اندر ایک وزیر ایک گرہن کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور زبردستی اس کو نکاح کرنا چاہا اور شادی کرنا چاہا میرا من نے منع کیا کہ تمہاری ذات اور ہے میری ذات اور ہے تمہاری برادری اور ہے اور میری برادری اور ہے لیکن حکومت کے نشے میں وزارت کے نشے میں چور چور ہو کر اس نے زبردستی کلمہ پڑا کر زبردستی مسلمان بنا کر اس کو نکاح کر لیا اور ولیمے کی دعوت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو مدعو کیا فقیروں کی سب تھی آلمگیر رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کر فقیر کے حلے میں آپ بیٹھ گئے جب سب کو دام دینے لگا آلمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا دام دینے کے لیے اور ہدیہ دینے کے لیے اور سب کا دینے کے لیے یہ تھا کہ برا لینے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ وزیر کہنے لگا اے فقیر تجھے اتنا سمجھ اور اتنا چیز اور تکبر اگر تھا تو آیا کیوں تھا کہنا تھا آرمجی رحمت اللہ نے اپنے ہولیے کو بتایا اور کہا دان تو میں تجھے دوں گا ہڈیا میں تجھے دوں گا اور تیرے زمینوں کی سوا آج میں تجھے دوں گا یہ کہہ کر نیام سے تلوار نکالی کہا کہ لوگوں سن لو کہ میری ریات کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تشدد کرے گا اور زبردستی مذہب کو بدلے گا آج اس وزیر کا جو انجام ہے وہی انجام ہر جو ہے ظالم کا ہوگا ہر مذہب کو بدلنے والے عاشق کا ہوگا یہ کہہ کر اس کا سر قلم کر دیا ہمارے حکمران ساڑھے آٹھ سو سال تک اس سرزمین کے اندر انہوں نے ضرور حکومت کی اور ان حکومتوں کے اندر اس کے افسانے آتے رہے اور ان دور حکومتوں کے اندر عمارتیں بنانے کے قصے آتے رہے اور کبوتر اڑانے پاکتا بازی کے واقعات ضرور آتے رہے میرے رب کی عزت و جلالت کی فصل ہندوستان کا کوئی ناگرک ہندوستان کا کوئی سٹیزن ہندوستان کا کوئی باشندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ضرور انہوں نے عیشہ عشرت کی زندگی گزاری ضرور نوابی کی زندگی گزاری پاکتا بازی کی زندگی گزاری پتنگ بازی کی زندگی گزاری اور قیمتی عمارتیں پہاڑوں کو تراش کر بنانے کے اندر انہوں نے ضرور زندگی گزاری لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کی دور حکومت کے اندر انسان تو انسان ایک بکری پر بھی ظلم ہوا ہو ایک کتے پر بھی ظلم ہوا ہو اکبر جیسا بادشاہ جو دینی مزاج سے کافی دور تھا ایس تھا جس نے دین الہی کے مذہب کو جس نے بنایا اور جس نے اپنا الگ مکسر مذہب جس نے بنایا اور جس کو ابو الفضل اور تحریر نے تباہ کر دیا برباد کر دیا اس زمانے کے بادشاہ کے اندر یہ انصاف تھا یہ عدل تھا کہ آج بھی آگرہ کے اندر فتح پور سیکری کے اندر ایک مزار ہے آپ وہاں بیٹھ کرنے والے سے پوچھیے گا وہ کہے گا یہ کسی وزیر کی مزار نہیں ہے اور کسی انسان کی مزار نہیں ہے یہ مزار ایک ہاتھی کی مزار ہے ہم نے کہا ہاتھی کی مزار بھی بنائی جاتی ہے ہاں مولانا صاحب اس کی ایک تاریخ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اکبر بادشاہ ضرور ایس پرستہ ضرور نے دین الہی کے فتنے کو اس امت کے اندر ڈالنا چاہا حضرت ادرتے الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا قلعہ پتا کیا اور اس دین الہی کے مذہب کو زندہ دور کر دیا یہ الگ بات ہے لیکن وہ منصب تھا سرور پرور انصاف کرنے والا تھا اس کے یہاں ایک گھنٹہ لگا ہوا تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ رات کے بارہ ہو یا رات کے دو بجے ہو یا کڑاکے کی دھوپ ہو اگر کسی مظلوم کو فریاد چاہیے تھا آتا تھا وہ گنٹا بجاتا تھا اور اکبر باوجود یہ کہ پر بادشاہ تھا لیکن وہ انصاف پر بڑھتا کہتے ہیں کہ جب مدعی اور مدعا والے دو فریق ایسے باتوں کو پیش کرتے ایسے وکنس کو پیش کرتے ایسے سبوتوں کو پیش کرتے کہ جس میں پتا لگنا مشکل ہوتا کہ اس میں حق پر کون ہے باطل پر کون ہے مظلوم کون ہے ظالم کون ہے حق کس نے لیا ہے حق کس کا سنا ہے کہتے ہیں اس زمانے کے عدل پرور بادشاہ کا اثر اس حاضی کے اندر عدل کے اثرات آئے تھے انصاف کے اثرات آئے تھے کہ جب بادشاہ عدل کرنے سے انصاف کرنے سے فاصل ہو جاتا تھا تو یہ ہاتھی سوٹ کر پتہ لگا لیتا کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے اور جا کر جو ظالم ہوتا اسے اپنے سون کے اندر لے کر اپنے پیروں سے پچھاڑ دیتا تھا ہمارے حکمرانوں کے عدل کا ہمارے حکمرانوں کے انصاف کا اثر دھرتی پر رہنے والے جانوروں کے اوپر پڑا کرتا تھا ہاتھیوں کے اوپر پڑا کرتا تھا ہم نے اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑا ہم نے مندروں کو برا بھلا نہیں کیا ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اتنا خون دیا جتنا کہ برادران وطن نے اپنا پسینہ بھی نہیں دیا مسلمانوں پھر کیا وجہ ہے کہ اگر جلتا ہے ہمارا مکان جلتا ہے جلتا ہے ہمارا دکان جلتا ہے عزت لٹتی ہے تو امت کی بیٹی کی لٹتی ہے آپ ہی امت کی بیٹی کی لٹتی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آپ جموں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جیلوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں کہ یہ کوئی تادا کے اندر کوئی کوٹا کے اندر اور مختلف جرائم کے اندر ناپردہ الزامات کے اندر بیوی زندہ ہے لیکن بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے اولاد زندہ ہے لیکن یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے ماں زندہ ہے لیکن بے سہارا زندگی گزار رہی ہے باپ زندہ ہے بغیر لاٹھی اور بغیر سہارے کے زندگی گزار رہے ہیں اگر ایک مرتبہ مر جاتے ایک مرتبہ جان شہادت نوش کر لیتے باپ رو کر خاموش رہ جاتا پاپیا پڑھ لیتا چہلم کر لیتا جو کرنا تھا کر لیتا ماں آنسو بہا کر کچھ اپنے غم کو قابو کر لیتی ہر آئے دن اگر کوئی دستک دیتا ہے اگر کوئی دل مارتا ہے ماں یہی سوچتی ہے کہ میرے دل کا سرو آ گیا میرے آنکھوں کی جلت آ گئی کس جرم کے اندر کس کتا کے اندر یہ نوجوان کھس رہے ہیں ان نوجوانوں کی زندگی تاریخ کوٹریوں کے اندر قید کی زندگی کیا خیر امت پٹنے کے لیے آئی تھی کیا خیر امت بھکاری بننے کے لیے آئی تھی کیا خیر امت دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لیے آئی تھی ارے بھائیوں کیا نہیں دیکھتے آئے دن اخباروں کے اندر آتا ہے ہڑتالیں ہوتی ہیں کیا ہڑتال ملا کرتا ہے ہڑتال داڑھی والا کرتا ہے ہڑتال مدرسے کے طلبا کرتے ہیں آئے دن آتا ہے کہ پٹریوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے یہ پکڑیوں کو اکھاڑ کر پھینکنے والے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں آئے دن دیکھنے میں آتا ہے کہ گلیوں کے لائٹوں کو پھیر دیا جاتا ہے اسٹیٹ لائٹ کے کھمبے کھاڑ دیے جاتے ہیں اور شیشے والے مکانات پر گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے سرکاری بسوں کو نظر آفس کر دیا جاتا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ایک مدرسے کے ملا نے ایک مدرسے کے جو ہے طالب علم نے کسی بس کو آگ لگائی ہو کسی اسٹیشن سے انہوں نے ہتھیارات کی چوری کی ہو انہوں نے کسی ریل کی پٹری کو کھاڑ کر پھینکا ہو انہوں نے کہیں بمباری کی ہو کہیں فساد کے اندر ملوث ہو میرے میرے رب کی عزت اور جلالت کی فضل نہ میرے محبوب کی تعلیم تھی نہ قرآن کی تعلیم تھی نہ حدیث کی تعلیم کہاں زیادہ فروخت ہوتا ہے کہاں اسمنگ سکھائی جاتی ہے کہاں شراب نوشی کی تربیت کی جاتی ہے کہاں حرام کا حمل نطفہ قرار پانے کے بعد اور جو ہے اس کو گرانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں آئے دن ان کالجوں کے علاقوں کے اندر نادائز حمل نہیں گرائے جاتے کیا پین ہیروئن یا جو ہے کھانے پینے کے طریقے کیا بتائے نہیں جاتے کیا یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایک لیکچرار ٹیچر بھی کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کیسے کرتا ہے اور کیسے باشقا کرتا ہے وہ کون سی کالج وہ کون سی یونیورسٹی جس کے احاطے کے اندر اس کی داستان کو نہ کیا جاتا ہو لیلا مجنو کی کہانی نہ لکھی جاتی ہو ان مدرسوں نے کیا بگاڑا ان مدرسوں نے امن دیا ان مدرسوں نے اس ملک کو آزادی دی ان مدرسوں نے امن کا سلامتی کا پیغام دیا ان مدرسوں نے بتایا کہ ایک مرغی کو کر رہا ہو ان کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہیں مبادہ اس مرغی کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے اس بکرے کو جسے ذمہ کرنا ہو پانی پلا کر ٹھنڈے دل سے اس کو ذمہ کرو اس کو تکلیف نہ دو بسم اللہ اللہ کہہ کر اسے مدہوش کر کر اسے تکلیف کے بغیر اس کو تم ذبح کرو جس کے اندر یہ تعلیم ہے کہ مردے کا احترام اور اکرام کر کر ایک قدم نہ لے جاؤ کیا دہشت گردی کی تعلیم دیں گے کیوں میناروں کی دشمن قوم ہو گئی ہے ان پردے نے کیا بگاڑا ارے بے حیائی اور بے شرمی آج نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے آج نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے آج جنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے آج یہ بے حیائی اور یہ پہاشی یہ عمرانیت یہ ٹی وی یہ فلم یہ ڈرامے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اس برقے نے عصمت سکھائی عزت سکھائی پاک دامانی سکھائی آج کیوں فرانس کی سرزمین کے اندر اس برقے کے استعمال پر کئی ڈالر دو سو ڈالر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے ان میناروں نے کیا بگاڑا کہ ان میناروں کی گرانے کی بات کی جاتی ہے ان مدرسے نے کیا بگاڑا اس داڑھی والے نے کیا بگاڑا اس امامے والے نے کیا بگاڑا کیا حکومت کی تعلیم دینا کیا بھائی چارگی کی تعلیم دینا کیا امن کی تعلیم دینا کیا شراب سے روکنا کیا جنا سے روکنا کیا فحاشی سے روکنا کیا بے حیائی سے روکنا دہشت گردی ہے کام کھول کر سن لو اور دنیا کے کتوں کو بتا دو اور دنیا کے دہشت گردوں کو بتا دو کہ اگر امن کا نام دہشت گردی ہے اگر سلامتی کا نام دہشت گردی ہے اگر میرے محبوب کے دامن کو تھامنے کا نام دہشت گردی ہے اگر کابے کو کبلا بنانے کا نام دہشت گردی ہے اگر قرآن اور حدیث کو تھامنے کا نام دہشت گردی ہے اگر سنتوں پر چلنے کا نام دہشت گردی ہے اگر جنت کے پورا مند راستے پر چلنے کا نام دہشت گردی ہے ان دنیا کے کتوں کو بتا دو اور اس جھوٹے خدا وقت کے فلان اور سجاغ حامان اور سباد کو بتا دو ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں ہم دہشت گرد تھے ہم دہشت گرد ہے ہم دہشت گرد جیے گے ہم دہشت گرد بڑھیں گے تمہاری گولی کام نہیں کر پائے گی تمہارا کارتون اور تمہاری بند کی سہولتیں ہمیں نبی کے دامن سے نہیں چھڑا پائیں گے مکے سے ہمارا رشتہ کمزور کر نہیں پائیں گے قرآن سے ہمیں دور کر نہیں پائیں گے ہم نسلوں کو مٹا دیں گے ہم قوموں کو مٹا دیں گے ہم ملک کو ملت کا سودا کر دیں گے لیکن آہا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے ہمیں جب سے گمبد خطرہ کو دیکھا ہے ہمیں وائٹ ہاؤس بھلا نہیں لگتا ہمیں تاج محل اور لال قلعہ اچھا نہیں لگتا ہم نے جب سے ریاض الجنہ کی مٹی کو دیکھا ہے ہم نے جب سے مدینہ طیبہ کے اندر آقا کے تلی دھول کو دیکھا ہے اب نہ ہمیں آسمان بھاتا ہے نہ ہمیں زمین بھاتی ہے اے دنیا کے کتے سو مرتبہ تم دنیا کو مزین کر کر تاج محل بنا کر وائٹ ہاؤس بنا کر اور اسے جنت کی طرح ارون اور حامان اور صداق کا محل بنا کر تم لے آؤ ایک ایمان والا ایک نبی کا عاشق ایک پیرانے پیر کا باندھنے والا ایک خواجہ پیری کو باندھنے والا اس کی طرف رک کر کر دیکھنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ کر پیشاب بھی نہیں کرے گا مسلمانوں کیوں تم دنیا کی زلیل دولت کی طرف جاتے ہو تمہیں میرے محبوب کے چہرے کے اندر کیا ایک نظر آیا ٹونی بلیر کا چہرہ اور بش کا چہرہ اور فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے کتے کھانے والے اور سور کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے ان کا چہرہ تم نے اپنایا مسلمانوں جس دن سے تم نے میرے محبوب کے چہرے سے نفرت کی اور جس دن سے تم نے میرے محبوب کے لباس سے نفرت کی صدیق و فاروق کی ادان سے نفرت کی اور جس دن سے تم نے فلم میں کام کرنے والے حرام زادے کتا کھانے والے سور کھانے والے اگر دنیا کے اندر کہیں انصاف ہو اور دنیا کے اندر کہیں عدل ہو اور دنیا کے اندر کہیں عدالت کے اندر سچائی چلتی ہو انشاءاللہ پوری دنیا کے لائے پوری دنیا کے ایڈوکیٹ اور پوری دنیا کے جج اور پوری دنیا کے منصف ان فلم میں کام کرنے والوں کی طرف اور ان ہیروئن کی طرف ان ہیروئن کی طرف میں اللہ کو حاضر و نازل جان کر اس رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج جو لوگ ہمیں دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں یہ فلم میں کام کرنے والے دہشت گرد ہے جو برائیوں کو جنم دے رہے ہیں اور جو بے حیائیوں کو جنم دے رہے ہیں جو عیاشی کو جنم دے رہے ہیں جو کو جنم دے رہے ہیں کتنے جوڑے ان کی طرف سے تباہ ہوئے برباد ہوئے کتنی اولاد ان کی طرف سے ماں باپ سے کٹ گئی کتنے لڑکے غیروں کے ساتھ بھاگ گئے کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سیرے پر سل لگ کر پر رکھ کر وہ راہ فرار اختیار کیے ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے چوری کا طریقہ اس فلم سے سیکھا ہے ہم نے ڈاکے کا طریقہ اس فلم سے سیکھا ہے ہم نے مڈل کا طریقہ اس فلم سے سیکھا ہے ہم نے لو کرنے کا طریقہ اس کو ماسکے کا طریقہ اس فلم سے سیکھا ہے یہ گانے کیا سکھاتے ہیں یہ گانے شرمگاہ کی باتیں سکھاتے ہیں یہ گانے عورت کی بے حیائی کی باتیں سکھاتے ہیں یہ گانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں میرے رب کی قسم اگر دنیا میں کہیں سچی عدالت ہو تو سب سے بڑے بجری سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہیں جنہوں نے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا بے حیائی پیدا کی اور جب کمپنی کا مال نہیں چلتا ہے فیل ہو جاتا ہے پیپسی فیل ہو جاتا ہے شیونگ کرنے کے مشین اور اس کا کریم بہت فیل ہو جاتا ہے بے حیائی کے لباس امریکہ کا اترن یہ جن پینٹ فیل ہو جاتا ہے صابن کے کارخانے والے ان کی کمپنیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں پیرن لولی اور کاسمیٹک کے جس کی کمپنیاں سوٹ کے اندر ڈب جاتی ہے تو سہارا ان فلم میں کام کرنے والے اور یہ بلہ لینے والے یہ بال لینے والوں کا لے کر وہ کہتا ہے ایک رنڈی کہتی ہے اس رنڈی کی حالت یہ ہے کہ جسم کے اندر پیشاب بھرا ہوا جسم کے اندر پاخانہ بھرا ہوا ناک کے اندر غلازت اگر وہ کاسمیٹک کا استعمال نہ کرے اور بالوں پر کنگا نہ کرے اور اپنے منہ کو برش نہ کرے منہ کے اندر بدبو ناک کے اندر بدبو اور بال ایسے بکھرے کہ دیکھنے کے اندر ایک بھوتنی اور شیطانی نظر آئے لیکن اس نے قوم کو دھوکہ دینا تھا فیرن لولی کو لیا لک صابن کو لیا اور کہا کہ میری سندرتا کا راز اور میری خوبصورتی کا راز میرے چاند جیسے چہرے کے حسن کا راز اگر ہے تو لک صابن ہے اگر فیرن لولی ہے دنیا کے اندر کوئی کالی کتیا ہمیں بتا دو کہ اس فیرن لولی کو استعمال کر کر اس لک صابن کو استعمال کر کر اس ڈوبی ہوئی کمپنی کے جو ہے پروڈکٹس کو استعمال کر کر وہ حسن کی مالکہ ہو گئی ہے ہو اور چاند جیسا حسن اسے آ چکا ہو دھوکے پر دھوکا دھوکے پر دھوکا وہ پیپسی وہ پوپ وہ گرندہ جو انسانوں کی صحت کو تباہ کرنے والا ہے برباد کرنے والا ہے ایسیڈیٹی پیدا کرنے والا ہے میدے کے اندر زخم پیدا کرنے والا ہے یہ لوگ آ کر اپنی ٹھنڈک اپنی پیاس بجھانے کے لیے کوک کے ایک کے اندر لاکھوں روپے لے کر قوم کو داؤ پر لگا رہے ہیں قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم کو برباد کر رہے ہیں جو صحیح مانوں کے اندر دہشت گرد ہیں جنہوں نے نقلی دوائیاں بنا کر انسانوں کی جانوں کا سودا کیا جنہوں نے فور ویلر ٹو ویلر گاڑیوں کے نقلی پرزے بنا کر ایکسیڈنٹ کروا کر انہوں نے انسانی جانوں کا سودا کیا ایک بمبار اگر ملک کی سرحد پار سے دہشت گرد آ کر بم مارتا بھی ہے کتنے مرتے ہیں سو مرتے ہیں دو سو مرتے ہیں تین سو مرتے ہیں لیکن ان نقلی دوائیوں کے سلو پیزن سے ہر آئے دن کتنی امداد ہوتی ہیں ان نقلی نوٹوں کی وجہ سے آج ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ضرورتوں کے عوض جو سکوں کے عوض اپنے ایمان کا اپنے زمین کا سودا کر رہے ہیں اور قوم کو جو ہے داؤ پر لگا رہے ہیں کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے یہ نقلی دوائیاں بنانے والے یہ مرچ کے پوڈر کے اندر اینٹ کو پیس کر ڈالنے والے یہ گلیا کے بارڈر کے اندر گوڑے کے بیج ڈالنے والے یہ سیاہ مرچ کے اندر پپیتے کے بیج ڈالنے والے یہ غذاؤں کے اندر ملاوٹ کرنے والے یہ نقلی سامان کو ورجنل سامان بتا کر آئی ایس آئی کا مارک لگانے والے یہ نقلی نوٹ چھاپنے والے یہ شراب کو عام کرنے والے یہ بے حیائی کو عام کرنے والے یا اولاد کو ماں باپ سے دور کرنے والے ماں باپ کی عظمت کو مجرو کرنے والے یا میاں بیوی کو تفریح ڈالنے والے جب شوہر ایک فلم کے اندر ایک رنڈی کو دیکھتا ہے ایک حسینہ کو دیکھتا ہے اور ایک بیوٹی کوئن کو دیکھتا ہے تو اس کی عورت چاند سے زیادہ حسین کیوں نہ ہو گزار کیوں نہ ہو پرہیزگار کیوں نہ ہو اس رنڈی کو دیکھ کر اللہ اس کو یہ آزاد دیتے ہیں کہ وہ خوبصورت حسین عورت اس کو بدصورت لگنے لگتی ہے آج میاں بیوی کے اندر طلاق کے واقعات میاں بیوی کے اندر خلے کے واقعات اولاد ماں باپ کے اندر جدائی بھائی بہن کے اندر نفرت جائیداد کا بٹوارا ان فلموں والوں نے ان سیاسی کتوں نے وہ کرکٹ کا میدان مسلمان جس کا ایک ایک ریکارڈ تو رکھتا ہے میرے آقا کے نام کتنے میرے آقا کی ازواج متحرات کتنی میرے آقا کی اولاد کتنی تجھے پتا نہیں تجھے یہ پتا کہ کس کے حق میں کس کے کھاتے میں کس کی کتنی سنچریاں ہیں کس کے کتنے جو ہے وکٹ ہے کس نے کتنے رن لیے یہ خبر میں کام آنے والے نہیں یہ محشر میں کام آنے والے نہیں جن کتوں کی تو تکلیف کر رہا ہے جن بستروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے جن کے چہروں کو دیکھ کر آج نہار دیکھ کوئی کام ہو یا نہ ہو اپنے اس طرح سے سوالات پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے مسلمان نوجوان کیا تو ابھی موب بن گیا جو میرے محبوب کے چہرے پر گا تجھے میرے محبوب کے چہرے میں کیا ہے نظر آیا میرے آقا کے چہرے میں کیا بدشکلی نظر آئی ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ان پر باتیں ہیں مسجد نبوی کے سہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا چودویں کا چاند پوری تنازت کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا دمک رہا تھا کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا کبھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا فرماتے ہیں آقا نے پوچھا ابو ہریرا کیا دیکھ رہے ہو فرماتے ہیں چاند کو اور آپ کے چہرے کو کہا کیا پایا فرماتے ہیں کہ چاند کے اندر تو پرچھائیاں نظر آئی میرے محبوب آپ کے چہرے کے اندر چاند سے زیادہ حسن ہے جس ابو ہریرا کو میرے محبوب کے چہرے کے اندر چاند سے جیسا زیادہ حسن نظر آیا میری امی جان اور تیری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ دنیا کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے وہ وشمسی تتل عشا کہ میرا سورج جب طلوع ہوتا ہے رات میں عشا کے بعد آتا ہے امی جان نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے میرے محبوب کے جمال کو دیکھ کے اپنے گردنوں پر وہ چھری چلا لیتے چلا لیتے وہ محبوب کا چہرہ جس کے سامنے کلیوں کا تبسم دیکھا ہے وہ میرے محبوب کا چہرہ جس کے سامنے ستاروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے وہ میرے محبوب کا چہرہ کہ جس کے سامنے چاند سورج کی روشنی مانگ پڑ جاتی ہے میرے محبوب کا چہرہ کہ جس کے سامنے سمندر کی روانی اور سمندر کا تلاتم رک جاتا ہے میرے محبوب کا چہرہ جب آسمانوں کی طرف رک کرتا ہے آسمانوں کا نظام تب ہو جاتا ہے میرے محبوب کا چہرہ جس کے حسن کی مانائیں اور جنت کی ہورے گاتی ہے میرے محبوب کا چہرہ کہ پیاسا آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ابر برسنے لگتا ہے میرے محبوب کا چہرہ کہ جب یتیم آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے ماں باپ کی شفقت اسے ملنے لگتی ہے میرے محبوب کا چہرہ کہ بیوہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو اپنا کھوئے ہوئے شوہر کا اسے حسن مل جاتا ہے یا گائے مل جاتی ہیں کیا ملتا ہے نوجوان کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے میرے محبوب کے چہرے کو کاٹ کر اس سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈال کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لے نہ مودی نہ بی جے پی نہ اسرائیل نہ امریکہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے کوئی ہمارا بال بینا نہیں کر سکتا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی ایسی قوت اور دنیا میں کوئی ایسا بند نہیں بنا ایسی قوت نہیں بنی جو مسلمانوں کے وجود کو ختم کر سکے مسلمانوں کو تباہ کر سکے مسلمانوں کو تاراج کر سکے اس نے روم کو دیکھا اس نے کیسر کو دیکھا اس نے کسرا کو دیکھا اس نے ابو جہل کو دیکھا اس نے ابو لہب کو دیکھا اس نے عبداللہ ابن ابئی ابن سلوم کو دیکھا اس نے عبداللہ ابن سبا کو دیکھا اس نے جو ہے تاتاری فتنے کو دیکھا بتا ابو جہل کی جیت ہوئی صدیق و فاروق کی جیت ہوئی بتا ابو لہب کی جیت ہوئی عثمان غنی علی حیدر کی جیت ہوئی بتا عبداللہ ابن ابئی کی جیت ہوئی یا یہ کہ مدین طیبہ کے انصار کی جیت ہوئی بتا کہ نبی کے مقابلے کے اندر مدعی نبوت پیدا ہوئے کیا ان کی جیت ہوئی یا صحابہ کرام کی جیت ہوئی بتا تاتاریوں کی جیت ہوئی یا اسلام کے علمبرداروں کی جیت ہوئی بتا سلطان سلاح الدین نے مسجد اقسا کو فتح کیا یا یہ کہ ستر ہزار عیسائیوں کی شکست ہوئی بتا مجھے کہ تاریخ اتنے زیاد نے کشتیوں کو جلا کر یہودیوں کو فتح کیا تھا یا کہ تاریخ زیاد سمندر کے اندر ڈوب چکا تھا بتا ایک ٹیپو ہزاروں انگریزوں کے دل کے اندر خوف کی لہر پیدا کرنے والا تھا یا ہزاروں انگریز لاکھوں انگریز مل کر ایک ٹیپو کو برباد کرنے والے تھے مسلمان اپنے تاریخ کے پنے کو پلٹ کر دے کہ دنیا والوں اگر تمہارے ساتھ وائٹ ہاؤس ہے اگر تمہارے ساتھ امریکہ ہے اگر تمہارے ساتھ اسرائیل ہے اگر تمہارے ساتھ برطانیہ ہے ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے ہمارے ساتھ ہمارے پیغمبر ہے ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن ہے ہمارے ساتھ نبی کا روزہ ہے ہمارے ساتھ ریاض الجندہ ہے ہمارے پاس زندگ کا کنواں ہے ہمارے پاس اللہ کا حرم ہے ہمارے پاس حضرت ہے ہمارے پاس صفا ہے ہمارے پاس مروا ہے ہمارے پاس مینا ہے ہمارے پاس مستلفہ ہے ہمارے پاس ارفات ہے ہمارے پاس نے سجدے کے اندر جا کر اس امت کے لیے جو رو کر اگوائی کی تھی وہ آنسو کا قطرہ ہے ہمیں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہمیں دہشت گردی کی ضرورت نہیں <coughs> گولے بارود کی ضرورت نہیں دنیا کے پجاری اسباب کے پجاری تمہیں ڈرون تیاری کی ضرورت تمہیں گولے کی ضرورت تمہیں بارود کی ضرورت ہمارے کابے کی طرف ہماری مسجدوں کی طرف ہماری بابری مسجد کی طرف ہمارے بیت المقدس کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے ہم سورے فیل پڑیں گے الم ترا کئی فسان ربو کا بے اصحاب فیل الم یہ تزلیل میرا اللہ ابابیل جیسے لشکر کو بھیجے گا وہ ابابیل پرندہ جسے اس قوم کا ایک بچہ اپنی مٹھی میں مار سکتا ہے وہ بند لے کر نہیں آئے گا وہ بارود لے کر نہیں آئے گا وہ دہشت گردی کا لیبل لے کر نہیں آئے گا ترمیم بھی منسی جی پتھر بھی نہیں ہوگا کنکر بھی نہیں ہوگا بلکہ گونگی ہی مٹی ہوگی ہماری مسجدوں کی طرف نگاہ کرو گے ہمارے مابت خانوں کی طرف نگاہ کرو گے ہمارے امن کے پیمبروں کی طرف نگاہ کرو گے ہم ہاتھ اٹھائیں گے ہمارا اللہ بابیل کو بھیجے گا ابراہ کی تاریخ کو دہرایا جائے گا اصحاب فیل کی تاریخ کو دہرایا جائے گا اور تمہیں تباہ کر دیا جائے گا تمہیں تاراج کر دیا جائے گا ہتھیار کی ضرورت تمہیں ہے گولہ بارود کی ضرورت تمہیں ہے قانون کے دفات کی ضرورت تمہیں ہے ہم مسلمانوں اللہ کے بن جاؤ مسلمانوں اپنے چہرے کو داڑھی سے پرنور کر لو مسلمانوں تازے کی طرف رخ کر لو واشنگٹن کو طلاق دے دو برطانیہ کو طلاق دے دو میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوئی سلطنت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوئی مال و دولت قارون آیا انجام کیا ہوا فرون آیا انجام کیا ہوا شداد آیا انجام کیا ہوا آج کا فرون آج کا شداد آج کا حامان آج کا نمرود آج کا دجال اس فرون سے زیادہ سخت نہیں ہے آج کا اس وقت کے ابو جہل سے زیادہ متشدد نہیں ہے آج کا ابو لہب اس وقت کے ابو لہب سے زیادہ متاثر اور دشمن نہیں ہے مسلمانوں کمی ہم میں ہے کہ ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا کبھی ہم میں ہے ہم نے نبی کے چہرے پر عبا بن ابھی مویت بن کر ہم نے پھوک دیا ہم نے جس وقت سے نبی کے چہرے کی دشمنی کی نبی کی سنتوں کی بغاوت کی جس وقت سے نبی کا کلچر نبی کی تہذیب نبی کا تمدن نبی کے اخلاق اور نبی کا اور نبی کے باطن کو چھوڑا ہم اللہ کی نگاہ سے گرے ہم فرشتوں کی نگاہ سے گرے ہم مخلوق کی نگاہ سے گرے ہمارا مقام ایک کتے سے بدتر ہو گیا ہمارا مقام ایک سور سے بدتر ہو گیا ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ جس قوم کے پاس اللہ کا کعبہ ہو جس قوم کے پاس حضرت ہو حضرت کو ہاتھ لگانا اللہ کے ہاتھ پر مسافہ کرنے کے برابر ہے جس قوم کے پاس اللہ کا حرم ہو سو مرتبہ جنم لے ٹونی بلے اپنے باپ کے ساتھ جنم لے اور کلنٹن ہزار مرتبہ جنم لے کیا میرے اللہ کے حرم میں آ سکتا ہے کیا وہ میرے نبی کے روزے کے پاس آ سکتا ہے زمزم جیسی طاقت جو جنت کے بہتی نہروں سے زیادہ قیمتی جس کو میرے آقا نے فرمایا ماؤ زمزما لیما سری والا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد تمہارا پورا ہو جاتا ہے ابو جہل آیا پانی پیا اے اللہ ابو جہل کو غارت کر ابو جہل غارت ہو گیا وقت کا پھر آیا وقت کا جب جان آیا وقت کے فرقہ پر تنظیمیں آئی متاثر طاقتیں آئی زمزم ہمارے پاس ہے فخر و سے کیا ڈر ہے نے ہمیں اللہ کا قرآن سورہ واقعہ دے کر چلے گئے اختیش میں آتا ہے کہ جو مسلمان سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فخر فاقہ نہیں آتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مثال مبارک ہونے لگا آپ کے چہرے پر امن تھا سکون تھا صاحب کرام نے عرض کیا عبداللہ بیٹیوں کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو کوئی مال بھی چھوڑا ہے کوئی دولت بھی چھوڑی ہے کوئی میراث بھی چھوڑا ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے مال و دولت کو چھوڑا میرے آقا نے مجھے سکھایا کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر فخر پاکا نہیں آتا تمہارے لون تمہیں مبارک تمہاری ایس بی آئی تمہیں مبارک تمہارا ریزرو بینک تمہیں مبارک ہمارے آقا نے ہمیں سورہ واقعہ دے دیا ہے تمہاری ایل آئی سی پالیسی تمہارا انشورنس اور تمہاری بیمہ تمہاری مبارک میرے آقا نے فرمایا جو مومن جو مسلمان دن کے شروع حصے میں جو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے میں اس کا وکیل میں اس کا کفیل میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں یہ لیسی کے بیمہ کمپنی کے مالک کا جنازہ نکل سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر ہائی وے کے اندر کتے کی طرح اس کے جسم پک سے اڑ سکتے ہیں لیکن رب کائنات جو زمین آسمان کا مالک میری تیری جانوں کا مالک وہ کہتا ہے کہ دو رکعت پڑھ کر یاسین پڑھ لے میں تیری ضمانت لے لوں گا تو میری حفاظت کے اندر آ جائے گا مسلمانوں اللہ کا قرآن ہمارے پاس سورہ یاسین پڑھ کر اللہ کی عبادت اللہ کے قلعے میں جانے کی چابی ہمارے پاس سورہ باقیہ پڑھ کر فخر و فاقے کو اپنے گھر سے نکالنے کا نسخہ ہمارے پاس آقا نے فرمایا جو مسلمان مرد عورت جمعہ کے دن سورہ تحت پڑھیں گے اگر پہاڑوں جیسا قرض ہو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے قرض کو دفاع کر دوں گا مسلمانوں نہ جان کی پریشانی نہ مال کی پریشانی نہ دولت کی پریشانی نہ و پاخے کا ڈر نہ بیوی کو پالنے کا ڈر نہ اولاد کو پالنے کا ڈر کیا وجہ ہے مسلمانوں کہ آج اتنے زلیل آج اتنے تباہ کیا ہم وہ نہیں تھے ہم کیا کرام بیٹھے ہیں اور آپ نے سینکڑوں مرتبہ وہ واقعہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا رات کے اندر مشورہ کیا فرمایا کہ مسواق کی سنت چھوٹ گئی اور جب صبح میں اٹھ کر لکڑیاں کاٹنے لگے شاخوں سے مسواک نکالنے لگے اپنے دانتوں کے اندر کرنے لگے اس مسواک کی لکڑی سے کیا ہم نے دشمن کے قلعے کو فتح نہیں کیا ہے مسلمانوں اس وضو کے لوٹے سے سلاط الحاجت سے ہمارے ہاتھ اٹھ جائیں گے ہماری دل کی آہ نکلے گی کیا حدیث کے اندر نہیں آتا اتقی دعوت المظلوم کہ تم مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی آہ وہ کام کرتی ہے جو آئٹم بام کام نہیں کرتا جو ہے اے کے فورٹی سیون کام نہیں کرتا ستانے والے ستاؤ مارنے والے مارو الزام لگانے والے لگاؤ ہمارے پاس اللہ کا عرص ہے ہمارے پاس اللہ کی کرسی ہے جس دن یہ نوجوان سدھر جائے گا اور جس دن اپنے چہرے پر سنت رکھ لے گا اور جس دن یہ مسجدوں کو آزاد کرے گا اور جس دن یہ اپنی عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے سے آزاد کرے گا اور جس دن اپنے گھر سے ٹی وی کی لانت ہٹائے گا اور جس دن اپنے گھر سے اس فلم کی نحوست کو ہٹائے گا اور جس دن اس کی صبح تحجد سے ہوگی اور جس دن اس کی رات سورے باقیہ اور سورے ملک سے ہوگی اے دنیا کے کتوں اب وقت آ چکا ہے میرا بھائی مرا نہیں ہے میرا بھائی سویا ہوا ہے میرے بھائی تیری سوئی ہوئی حالت کو دیکھ کر تیری غفلت کو دیکھ کر دنیا کا دشمن تجھے سمجھتا ہے کہ تم مر چکا ہے امت محمدیہ کا جنازہ نکل چکا ہے جب جا میرے بھائی جب جا شیر سوتا ہے تو شیر مرتا نہیں ہے شہید مرتا ہے تو شہید مرتا نہیں ہے شہید کی زندگی تیری میری حیات ہزاروں حیات کے مقابلے میں قیمتی ہے تیری غفلت کی نیند کو دیکھ کر تیری غفلت کی کروٹ کو دیکھ کر آج اسرائیلی کتے آج یہودی پلے آج عیسائی اسلام مسلمان دشمن ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں سوئے ہوئے غفلت میں میرے بھائی جگ جا جگ جا اٹھ جا محمد بن قاسم کی تاریخ کو زندہ کر دے تاریخ اتنے زیاد کی تاریخ کو زندہ کر دے اٹھ جا میرے بھائی تج میں سلطان میں دیکھ رہا ہوں میں میں ٹیپو سلطان کو دیکھ رہا ہوں جا قاسم نانک بھی تجھ میں زندہ ہے آج میری کی جھلک تیرے اندر موجود ہے جا تیرے اندر خالد ولید کی سجاعت موجود ہے جا میرے بھائی جگ جا جگ جا بس کر اب میری بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے سر پر عصمت کی چادر رکھ دے عفت کی چادر رکھ دے اب بھی منگنا ختم کر دے اب میمورینڈم کا دینا ختم کروا دے اٹھ جا تیرے جگنے سے آنند میں امن پیدا ہو جائے گا اٹھ جا تیرے جگنے سے آنند کا فساد ختم ہو جائے گا جب تو جگ گیا جب تو اٹھ گیا جب تو نے نبی کے دامن کو تھام لیا جب تو اولیاء کے دامن کو تھام لیا جب تیری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے اندر عائشہ کا کردار پیدا ہو گیا سمیا کا کردار پیدا ہو گیا فاطمہ کی شرم اور حیا پیدا ہو گئی امی جان فا کی کناٹ پیدا ہو گئی اس وقت میں ہواؤں نے ہماری بات کو مانا سورج نے ہماری بات کو مانا زمین نے ہماری بات کو مانا آج تو گلا کرتا ہے کہ ہمارے اندر تفریحے ہمارے اندر فرقے مسلمان یہ کافی چاہتا ہے کہ تو فرقوں میں بیٹھ کر تباہ ہو جائے تو فرقوں میں بیٹھ کر برباد ہو جائے مسلمان جب ہمارا کعبہ ایک ہے اس کابے کی نسبت سے ہم ایک نہیں ہو سکتے مسلمان جب ہمارا کلیمہ ایک ہے اس کلیمے کی نسبت سے کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے مسلمان جب اللہ کا قرآن ایک ہے تو کیا اس ایک قرآن کی نسبت سے ہم ایک نہیں ہو سکتے کیا تبلیغوں کا الگ قرآن ہے کیا رضا خانیوں کا الگ قرآن ہے کیا بریلیوں کا الگ قرآن ہے کیا جماعت اسلامی کا الگ قرآن ہے مارنے والا ہمیں دیوبندی اور مارنے والا ہمیں بریلوی مارنے والا ہمیں رضا خانی مارنے والا عربی ادبی سمجھ کر نہیں مارتا مارنے والا محمد کا غلام سمجھ کر مارتا ہے تو محمد کی غلامی کی نسبت سے کیا تو ایک نہیں ہو سکتا ہاں یہ فتنے ختم ہونے کے نہیں یہ جھگڑے قیامت تک ختم ہونے کے نہیں جتنے مناظرے ہونے سے ہو چکے جتنی کتابیں لکھے جانی چکنی تھی سب کتابیں لکھی جا چکی اور جتنے تقریر ہونے سے ہو چکے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کلمہ طیبہ کے پلیٹ فارم پر تو متحد ہو جا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک قبلے کی نسبت سے تو متحد ہو جا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک اللہ ایک رسول کی نسبت سے تو متحد ہو جا یہ اختلاف اپنی جگہ فاتحہ دلا رہا ہے وہ اپنی جگہ جماعت میں جا رہا ہے وہ اپنی جگہ دیوبند جا رہا ہے اپنی جگہ بریلی جا رہا ہے اپنی جگہ لیکن جب دشمن کا مقابلہ ہوگا ہمارا خون ایک ہوگا ہمارا جسم ایک ہوگا ہمارا کلیمہ ایک ہوگا تنازع خلا بہو فتح سلو حکم ہو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اختلاف کرو گے اگر تم انتشار کرو گے تمہاری ہوا گھر جائے گی تیرے انتشار نے تیرے اختلاف نے کہ فلاں پارٹی کا فلاں جماعت کا فلاں مکتب فکر کا اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا ہمیں برباد کر دیا جب جا میرے بھائی جب جا جگ جا جگ جا غازی بن جا مجاہد بن جا جذبے شہادت سے سرشار ہو کر آج اس تڑپتی اور سزکتی امت کو پیاسی امت کو سیلاب کر دے تو جنت کے حروں کا دلہا ہے اے دلہا آب غفلت میں کیوں سویا ہوا ہے اے جنت کے ہروں کے دلہے آج رنڈیوں کے پیچھے تو بڑا ہوا ہے و نفاذ کی پوٹلی رکھنے والی گندگی رکھنے والی غلازت رکھنے والی ان سیلاؤں کے پیچھے پڑا ہے وہ ہور آج تجھ سے نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہے کہ دنیا میں ایک جھلک دکھا دے دنیا کے چاند اور سورج بے نور ہو جائے سمندر کے اندر اپنے پھوک کا ذرہ ڈال دے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اپنے آنچل کو سورج کے سامنے کر دے سورج بے نور ہو جائے وہ تجھے تڑپ رہی ہے دلہا بنانے کے لیے اور تو فلم میں کام کرنے والی وہ انڈی جو قیامت کے دن اللہ اس کی شرمدا کو اس کی پیشانی پر رکھ دے گا اور وہ ہو جس سے وہ شراب پیا کرتی تھی ان سے انگاروں کے لپٹے نکلیں گے کیا تو ہوروں کے ساتھ بیاہ کرنا چاہے گا یا وہ انڈیا جو فلموں میں کام کرنے والی یا وہ سانی بدکار جو فلموں کے اندر آ کر انسانیت کو تباہ تاراج کرنے والے قیامت کے دن تو کس کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا مسلمان اللہ کا ہوگا مسلمان تو کعبے کا ہوگا مسلمان تو نبی کا ہوگا مسلمان تو قرآن کا ہوگا مسلمان تو حدیث کا ہوگا کہ دیکھ عمر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور جو ہے میدان جنگ کے اندر کمانڈنگ کر رہے ہیں عمر فاروق فرماتے ہیں یا ساری آل جبل کوئی واقع ٹاکی نہیں ہے کوئی میل سسٹم نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی موبائل نہیں ہے لیکن یہ ہوا تھی کہ جب ہم اللہ کے تھے اللہ کے نبی کے تھے یہ ہوا ہماری غلام تھی یہی تو تھے تاریخ ابن زیاد جنہوں نے کشتیوں کو جلا کر سمندر کے اوپر چل کر جنہوں نے عیسائیوں کو شکست دی جسوں نے اسلام مسلمان دشمنوں کو شکست فاٹ دی پوچھا تاریخ ابن زیاد نے سمندر کو خطاب کرتے ہوئے کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی تو سمندر نے کہا ہم اپنا موڈا پیش کر دیں گے ہم اپنا کانا پیش کر دیں گے جب تو اللہ کا تھا جب تو نبی کا تھا جب تو اولیاء کا تھا جب تو قرآن کا پڑھنے والا تھا جب تو حدیث کو تھامے ہوئے تھا جب تو سنت کو تھامے ہوئے تھا تو سے قلعوں کو پتا کر رہا تھا اور کلمہ پڑھ کر حضرت شراہبی ابن نے حسرا بن کر کلمہ پڑھ کر کہ وہ یہودی جو جنہوں نے چیلنج کیا تھا ایک سال کی غذا ہمارے پاس ہے شراہدی عزت کسی میں ہے کہ تم اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جاؤ یہی کلمہ تھا یہی وہ رب تھا یہی وہ آقا تھے یہی وہ اللہ کا قرآن تھا کے ابن حسنا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پڑھا تھا قلعے کا دروازہ اس جو ہے تقدیر سے اس کلمے کی گونج سے چکنا چور ہو گیا لوگوں ہمیں ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں بارود رکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہماری خادم فرشتے ہمارے خادم یہ مٹی بارود بن جائے گی یہ مٹی بارو بن جائے گی گولا بن جائے گی آئٹم بم بن جائے گی یہ مقرر کی دراص نہیں یہ کسی شولہ بیان جو ہے مقرر کی شولہ بیانی نہیں اٹھا کر دیکھو غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ کندک کے موقع پر کہ جب دشمن غالب ہونے لگے نہ ہتھیار نہ بارود نہ جو ہے بندوق نہ تلوار اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صحابہ کرام کو کہا گیا مٹی اٹھاؤ اور دشمن کی طرف پھینکو وما رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رما یہ مٹی ان کی آنکھوں کے اندر بارود کا کام کیا تو مومن بن جا تو اللہ والا بن جا تو نبی کا غلام بن جا تو خیر امت بن جا تو امت بست بن جا تو پیران پیر کے کو تھام لے تو خواجہ میری کے دامن کو تھام لے تو فرید الدین شکر کا بن جا تو نظام الدین اولیاء کا بن جا ایک مرتبہ بند کر دکھا دنیا کو فتح کرنا وائٹ ہاؤس پر کلیم طیبہ کا پرچم لہرانا پارلیمنٹ پر کلیم طیبہ کا پرچم لہرانا اس امت محمدیہ کے اس ادنا کتے کی غلام کی ذمہ داری ہے تو ہو کر تو بتا قرآن کا تو ہو کر تو بتا اللہ کا کہ یہ زمین تیری ہے یہ آسمان تیرا ہے یہ ہوائیں تیری ہیں سنت تبریز رحمت اللہ علیہ ہاتھ کرتے ہوئے جب اثر کی نماز اوق ہونے لگی دیکھا کہ سورج روپ ہونے جا رہا ہے اور سورج جب گرو ہوتا ہے تو اثر کی نماز پیدا ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا کی مجھے اللہ کے واسطے بتا امریکہ کی طاقت سے ڈرنے والے گولے بارود کی طاقت سے ڈرنے والے ڈرون طیارے سے ڈرنے والے ایٹم بم سے ڈرنے والے ان دنیا والے کو بتا دے ڈرون سے دنیا کے پجاری کو ڈراؤ ہتھیارات سے دولت کے پجاری کو ڈراؤ گولا بارود سے اے کے فورٹی سیون سے اے کے ففٹی سکس سے جورو کے غلام کو اولاد کے غلام کو ڈراؤ محمد کا غلام ڈرنے والا رہی تمہاری حیثیت ہم جانتے ہیں کہ تمہاری طاقت رب کی طاقت کے سامنے تمہاری قوت رب کی قوت کے سامنے مکڑی کے جالے کے بھی برابر نہیں ہے مسل الدین دون اللہ اولیا کنسل لبیت کبو کیا ہو گیا قرآن رکھنے والے کیا ہو گیا نبی کی سنت کا پروانہ رکھنے والے کیا ہو گیا نبی کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنے والے کیا ہو گیا تجھے خواجہ کا دامن تھامنے والے کیا ہو گیا اولیاء کا دامن تھامنے والے کہ تو آج یہود و جن کو ضرورت سے یاد کیا گیا وہ اسلام مسلمان دشمن جن کے چہرے اللہ نے بندروں کے طرح بنا دیے تھے وہ یہود و نصارہ زلیل قوم جن کو غیر المقوب علیہ بڑا ظالم کہہ کر ہر رکعت کے اندر مختلف امام مرد عورت منفرد اور جماعت والا یاد کیا کرتا ہے لانت کا تو ان پر ڈالا کرتا ہے تو قرآن رکھ کر ڈرتا ہے جب تو اللہ کا ہوتا ہے جب تو نبی کا ہوتا ہے چاند تیرا سورج تیرا ہوائیں تیری کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر جب گئے اور جنگل کے درندے ہماری طرف دیکھنے لگے تو ہم نے کون سی گولی چلائی تھی ہم نے کون سا تیر چلایا تھا ہم نے کون سا بم پھوڑا تھا صرف یہ کہا تھا نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے درندے شیر بھیڑیے کیا ہم نبی کی غلامی کا حوالہ دیے تو جنگل چھوڑ کر نہیں چلے گئے ہماری ماں کی آبرو لوٹنے والے ہماری بیٹی کی آبرو لوٹنے والے ہمارے نوجوان کے ہاتھ کے اندر ہتکڑیاں ڈال کر قید و بند کی زندگی کے اندر تاریخی کے اندر دھکیلنے والے اگر ہم نبی کے شہیدانوں میں غلام ہوتے نہ ہم اصحاب رسول اللہ کہتے اللہ کی قسم وہ آگ جو ہماری ماں کی طرف اٹھتی وہ آنکھ اندھی ہو جاتی وہ پیر جو ہمارے دکانوں مکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اٹھتا میرا اللہ اسے لنگڑا کر دیتا وہ ہاتھ جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزت عزت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنے کے لیے اٹھتا میرا رب ان ہاتھوں کو شل کر دیتا مسلمانوں غلامی کی طاقت پیدا کرو مسلمانوں قرآن کی طاقت کو اپناؤ مسلمانوں سنت کے پاور کو اپناؤ مجھے بتاؤ امریکہ کی طاقت جس کو میرے اللہ نے بکری کے جانے سے کمزور قرار دیا میرے اللہ نے جسے مچھر کے پر سے کمزور قرار دیا میرے اللہ نے کہا اے امریکہ اے دنیا کے لوگوں سوفت طالب و المطلوب کہ یا یو ہم ذریبہ مسل فستم یولا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولو استمعولا یہ پورے بابودان باطلا کے پجاری اور بابودان باطلا اکٹھے ہو جائیں ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے <coughs> ایک مچھر کو زندہ نہیں کر سکتے ہماری طاقت کو چھیننا ہماری مسجدوں کو مسوار کرنا ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنا یہ بہت دور کی بات ہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ گئے کوئی ہتھیار نہیں اپنایا کوئی گولہ بارود نہیں اپنایا کوئی فارمولا نہیں اپنایا ہاتھ آسمان کی طرف کیے یہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنے والے مسلمانوں یہ بڑے قیمتی ہاتھ ہیں یہ دل سے نکلنے والی آہ مظلوم کی یہ بڑے قیمتی ہیں کب وان تم آلو ان کو تم کب جب تم صاحب ایمان بنو گے کب جب تم نبی کے غلام بنو گے کب جب تم کعبے کو قبلہ مانو گے کب جب گمد خزرہ کی عظمت تمہارے دل و تباہ کے اندر ہوگی کب جب تمہیں ریاض الجنہ کی قیمت کا احساس ہوگا دعائیں کی اے اللہ زندگی کے اندر کوئی نماز پتا نہیں ہوئی اے رب میں بھی تیرا غلام اور یہ سورج بھی تیرا غلام اے اللہ اگر تو صحیح مانو میں مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری زندگی واقعی تیرے راستے میں لگ رہی تھی اے اللہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے تک اس سورج کو روک لے ڈوبنے والا سورج دنیا گواہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا کل اگر یہ سورج بول سکتا ہے تو بولے گا یہ سورج گواہی دے سکتا ہے تو دے گا شمس تبریز نے اثر کی نماز کی رکعت باندھی ایک رکعت دو رکعت جتنا پڑھنا تھا آپ نے پڑھا راوی بیان کرتا ہے مالک بیان کرتا ہے ایک سلام پھیرا اور دوسرا سلام جب آپ پھیرنے لگے اس وقت تک سورج رک گیا تیری اداؤں پر تیری اخلاق پر تیرے کردار پر تیرے خیر امت ہونے پر تیرے امت بست ہونے پر سورج اپنی طاقت کو کمزور کر دیا امریکہ کی طاقت بڑی اسلام مسلمان دشمنوں کی طاقت بڑی اسرائیلی کتوں کی طاقت بڑی فرقہ پرست طاقت فرقہ پرست تنظیموں اور جماعتوں کی طاقت بڑی یا میرے اللہ کے سورج کی طاقت بڑی یا میرے اللہ کے سورج کی قوت بڑی میرے اللہ کا سورج تیری دعاؤں کے سامنے تھم گیا تیری دعاؤں سے زلزلے رک گئے تیری دعاؤں سے طوفان تھم گئے تیری دعاؤں سے مردہ زندہ ہو گیا میری امی جان آج آئی ہوئی ہے میری جو ہے امت کی بیٹیاں آج آئی ہوئی ہے میری امی جان تجھے کیا ہو گیا میری امی جان تجھے کیا ہو گیا تجھے عائشہ صدیقہ کے شرم اور حیا کی چادر کے اندر کیا ایک نظر آیا تجھے فاطمہ کی چادر کے اندر کیا ایک نظر آیا تجھے نبی کی معاشرت کے اندر نبی کے گھرانے کے اندر کیا ایک نظر آیا ابھی ہم اپنے مہمان خانے سے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے راستے کے اندر ہم نے شادی خانے کے مناظر دیکھے کیا یہ شادی خانے یہ ہونے والی شادیاں کیا فرق بتا سکتی ہے کہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کی شادی کے اندر کیا فرق ہے کیا پردے کا فرق ہے کیا حیا کا فرق ہے کیا دعوت کا فرق ہے کیا میوزک کا فرق ہے کیوں تو تباہ نہیں ہوگا کیوں تو برباد نہیں ہوگا کیوں تجھ پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ کا قہر نہیں آئے گا نبی نے جو جو باتیں کہی ایک ایک بات کو تو نے جنازہ نکالا تو نے سنتوں کا جنازہ نکالا تو نے مسجدوں کو بحران کیا تو نے قرآن کے اوراق پھاڑے ایک کارٹون بنانے والا ڈنمارک کے اندر ایک نبی کا کارٹون بنایا تو ہر داڑھی مڈا نبی کا کارٹون بنانے والا ہے نبی کے چہرے کا مذاق بڑھانے والا ہے ہر بے حیا عورت جو رنڈیوں کے کپڑے پہننے والے تن برقع پہن کر اپنے جسم کا جغرافیہ دکھانے والی عورت یہ نبی کی کارٹون بنانے والی یہ ملونا عورت ہے جس کو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر آنے جانے والے زانیوں کو زنا کی دعوت دیتا ہے کہ آ میری شرمگاہ کو استعمال کر آ میرے پاخانی کی جگہ کو استعمال کر میری اماں تجھے کیا ہو گیا کہ جب تو بھلی تھی تو تھی پیغمبروں کو جنم دیا تو نے اولیاء کو جنم دیا تو نے افتاب کو جنم دیا تو نے افتاب کو جنم دیا تو نے مجاہدوں کو جنم دیا تو نے شہیدوں کو جنم دیا اما تو ہی تو تھی محمد بن قاسم کی والدہ اماں تیری تربیت کے صدقے نے خواجہ بیری ولی بنا تھا اماں تاریخ گواہ ہے کہ تحاوی شریف تیرے اتنے کی وجہ سے مہاراج وجود کے اندر آئی اماں تیرے صدقے کی وجہ سے امام بخاری بنا اما بنا اماں وہ تھی کہ جب تیرا بچہ امام بخاری کی شکل کے اندر نابینا پیدا ہوا اور اندھا پیدا ہوا تو کسی مزار کے پاس نہیں گئی تھی کسی درگاہ کے پاس تو نہیں گئی تھی کسی مجاور کے پاس نہیں گئی تھی کسی پیر و مرشد کے پاس تو نہیں گئی تھی اور کسی جھنڈے کے پاس طواف کرنے کے لیے نہیں گئی تھی کہیں منت اور سماجت کرنے کے لیے نہیں گئی تھی کہیں کسی مزار پر چادر اڑانے کے لیے نہیں گئی تھی اور کسی آدمی کے پاس تعویذ پریتا لینے کے لیے نہیں گئی تھی اما تیری تاریخ اسلام کی ہستی کے اندر اتنی تابندہ ہے اتنی درخشا ہے کہ دنیا کی قومیں تیری مثال اور تیری تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے اما آج جس وقت سب سے تو نے فلمی اسٹائل کو اپنایا رنڈیوں کے طریقے کو اپنایا تو خامن کی نگاہ سے گر گئی تو اولاد کی نگاہ سے گر گئی تو قوم کی نگاہ سے گر گئی تو معاشرے کی نگاہ سے گر گئی اور گری اتنی گری کے کلبوں کے اندر آج تیرے جسم کا سودا ہوتا ہے اور تو اتنی گری کہ پہاسی کے اڈوں پر آج تیری شرمگاہ کا تیری عصمت کا تیری عفت کا تیری پاک دامنی کا سودا ہوتا ہے اما تو اتنی گری کہ شراب کی بوتل پر تیری نیم بڑھانا اور ننگی تصویر آنے لگی تو اتنی گری کہ ٹوائلٹ کا صاف کرنے والا دس روپے کے برس کے اندر تیری ننگی تصویر آنے لگی اماں تیری حیا تیری شرم تیری عصمت تیری عزت تیری پاک دامنی کی گواہی فرشتے دیا کرتے تھے جب تو امی جان ایسا بن کر اس دنیا میں آئی اور منافقوں نے اور یہودی خبیصوں نے تو مت لگائی تو دنیا کی عدالت نے تیری پاکی پیش نہیں کی اور دنیا کی کسی کوٹ نے تیری صفائی کو پیش نہیں کیا بلکہ جبریل امین یہ پیغام لے کر آیا وہ طیبہ کو لیبینا طیبون تیبنا امی جان تیری عزت تیری فت تیری پاک دامنی کی گواہ آسمان کے فرشتے دیا کرتے تھے تو مریم بن کر آئی تھی تو رابیہ بن کر آئی تھی تو حسن بصری کو جنم دینے والی بن کر آئی تھی تو عائشہ بن کر آئی تھی تو پتےدہ بن کر آئی تھی تو سفیا بن کر آئی تھی تو کلثوم اور زینب اور امہانی بن کر آئی تھی تو نے محدثوں کو جنم دیا امام بخاری اندھے پیدا ہوئے تو تو کسی تعویذ پلیتے کو استعمال کرنے کے بجائے دو رکاط تو نے نماز پڑھی اللہ تاریخ گواہ ہے کہ تو نے دعا کے اندر کہا تھا اے اللہ اگر اس کو بینائی مل جائے میں تجھے اس بچے کو دین کا خادم بناؤں گی اللہ تاریخ گواہ ہے یہ زمین بول سکتی ہے تو بولے گی یا آسمان گواہی دے سکتا ہے تو دے گا کہ تیرے ہاتھ دعا سے گرنے سے پہلے میرے رب نے تیرے ہاتھ کے سبقے میں اٹھنے کے سبقے میں دعا کے سبقے میں امام بخاری کو بینائی دے دی کیا بیماری دی کیا بصیر بصارت دی وہ بصیرت دی کہ آج اللہ کے قرآن کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی مقبول کتاب ہے اصح الکتاب بادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری اما یہ امام بخاری تیرے سطح میں پیدا ہوا یہ خواجہ میری تیری تربیت میں بنا یہ فرید الدین گن شکر تیرے سطح میں بنا یہ نظام الدین اولیاء تیری تربیت کے نتیجے میں بنا یہ اشرف علی تھانوی یہ شیخ الاسلام یہ شیخ الہند یہ قاسم نالوتھی یہ پیران پیر اما ٹیپو کو جنم دینے والی اما صلاح الدین ایوبی کو جنم دینے والی اما محمد بن قاسم کو جنم دینے والی آج تیری کوچ سے لٹیرے جنم لے رہے ہیں آج تیری کوچ سے ثانی جنم لے رہے ہیں آج تیری کوچ سے اسلام مسلم مسلمان دشمن جنم لے رہے ہیں اما جب سے تو نے رنگیوں کے لباس کو اپنایا جب سے تو نے فلموں کے اسٹائل کو اپنایا اما جب سے تو نے قسمت عفت کی چادر کو زیور کو چھوڑ کر مال کی دیوانی ہوئی دولت کی دیوانی ہوئی سر کی زیور کی دیوانی ہوئی اما تیری کوک سے مجاہد جنم لینا چھوڑ دیا تیری کوک سے دین کے دائی جنم لینا چھوڑ دیا تیری کوک سے حفاظ اور جنم لینا چھوڑ دیا اما تو بھلی بن جا اما بھلی بن جا تیری کوپ کی اولاد بھلی بنے گی اما تو بری بنے بری بنے گی قوم تباہ ہوگی قوم برباد ہوگی اما اللہ کا واسطہ دے کر ہم بھی مانتے ہیں نبی کا واسطہ دے کر ہم بھی مانتے ہیں تو حیا کی چادر کو اپنا لے تو قرآن پڑھنے کو اپنا وطیرہ بنا لے دنیا بھر کے پورے کاسمیٹک پیرن لولی شام کو صابن میرے اللہ کی قسم امی جان تجھے حسن نہیں دے سکتے تجھے خوبصورتی نہیں دے سکتے رات کے دو بجے ڈھائی بجے امی جان تو اٹھ جا جب کائنات زنا کر کر خواب کے اندر مست ہو اور سونے کے اندر مست ہو امی جان تو وضو کر مسلح اٹھا اور دعا کر تیرے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ جب تیرے چہرے پر پڑے گا وہ حسن آئے گا وہ حسن آئے گا کہ جنت کی ہورے رش کریں گی جنت کی ہوئے تیرے اوپر فدا ہوں گی اور تیرے اوپر قربان ہوں گی اماں یہ کاسمیٹک اور یہ فیرن لولی یہ صابن اور یہ شیمپو یہ تیری زندگی کو تباہ کر دیں گے یہ برباد کر دیں گے یہ بیوٹی پارلر کے اڈے تیری زندگی کو تباہ کر دیں گے یہ مسلح تجھے حسن دے گا یہ تلاوت تجھے خوبصورتی دیں گے یہ تحجد تیری زندگی کو نکھاریں گے یہ اللہ رسول کی بات تیری زندگی کے اندر خیر و برکت پیدا کریں گے امی جان اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہر طرف ہمارے دشمن ہیں ہر طرف زمین آسمان پہاڑ سمندر جنگل دریا بیا بان اپنے پرائے اما تو اپنی بن جا امی جان تو اپنی بن جا دیکھ تیری کوک کے اندر فرید الدین گن شکر پیدا ہوگا دیکھ تیری کوک سے ٹیپو سلطان ایک اور برتبہ جنم لے گا امی جان تو گزار بن جا تو اللہ والی بن جا جب تو قرآن پڑھتی ہے جب تو سجدے میں جاتی ہے اور تیرے گھر کا بچہ تجھے دیکھ کر کلام پاک کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر ڈولتا ہے اور سجدے میں تو گئی ہوتی ہے اس حالت کو دیکھ کر تیرے گھر کا معصوم دھنا منا بچہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کی رحمت اس گھر پر بچھاور ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر کو گھیر لیتی ہے امی جان آج کے بعد تو غداری نہ کر آج کے بعد تو بے وفائی نہ کر اللہ کی ہو جا اللہ کے نبی کی ہو جا فاطمہ کے گھرانے کو ڈالے عائشہ کے گھرانے کو ڈالے دیکھ آزاد میری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بچے کو مکتب خانی کرانی تھی تو ایک جو ہے صاحب جو خواجہ میری کو مرید تھے لے کر خواجہ میری کے پاس آنا چاہا حضرت مصروف تھے حضرت نے فرمایا کہ میرے خلیفہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جاؤ ان کے پاس تم مکتب کرا لینا بسم اللہ خانی کرا لینا وہ گئے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور مکتب کرانا چاہا تو وضو کرایا گیا بچے کو مسلح بچھایا گیا قرآن رکھا گیا علماء جانتے ہیں کہ بسم اللہ خانی کے اندر مکتب کے اندر اقرا بسم ربی کلبی خلق کی ابتدائی آیتوں کو پڑھایا جاتا ہے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سورہ الگ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھوایا اس کے بعد بچے نے سورہ الگ کو ختم کر دیا عمان گنا کے سورت کو ختم کر دیا پارے ام کی صورتوں کو ختم کر دیا سورہ فاتحہ پڑھا تامین شروع کیا سورہ بقرہ کو ختم کر دیا سورہ آل عمران کو ختم کر دیا سورہ نساء کو شروع کیا اس کو ختم کر دیا سورہ معدہ کو شروع کیا اس کو ختم کر دیا حتیٰ کے پڑھتے پڑھتے کلام پاک کے پندرہ پارے اس وقت کے اندر بسم اللہ خانی کی محفل کے اندر ایک مجلس کے اندر آج نوجوانوں کو تحیات یاد نہیں آج نوجوانوں کو دعائیں یاد نہیں آج باپ مرتا ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھائے آج بیوی پڑتی ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بارش شوہر پڑھائے کتنے شوہر اپنی بیوی کے جو ہے اس اس کے کے اندر ڈوب کر مرنے والے والے حیض و نفاس کو چاٹنے نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہیں کتنے اور فرما اولاد اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہیں اپنی ماں کے جنازے نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہیں ایک محفل کے اندر ایک نشیش کے اندر کلام پاک کے پندرہ پارے بغیر غلطی کے سنا دینا یہ کوئی کراوت نہیں ہے یہ کوئی بزرگی نہیں ہے حضرت حبیب الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کے ماں باپ کو بلایا فرمایا کہ جب تمہارا بچہ S S L C pass تھا دسویں پاس تھا ایل کے جی اور یو کے جی اور بیبی سٹنگ کے اندر داخلہ لینے کے لیے تم لا کر میرا کٹا کرنا چاہتے ہو میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو نہ روئی باپ رویا کہنے لگا الدین ناگوری ہم جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ ٹھٹا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے میرے رب کی قسم نہ یہ بچہ کسی مدرسے میں گیا نہ کوئی مدرسے کا مدرس اس بچے کے پاس آیا نہ ٹیوشن لیا نہ ٹیوشن دیا گیا اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ پندرہ پارے اس کو کیسے یاد ہو گئے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے ماں باپ کو الگ کمرے میں کر دیا اور اس بچے کو بلایا دیکھو تمہاری ماں باپ کی پر تحمت لگ رہی ہے اور ان کی عزت کا مسئلہ ہے بتاؤ پندرہ پارے کیسے یاد ہو گئے بچہ کہنے لگا میرے اللہ کے درمیان راز ہے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماں باپ کی عزت کا واسطہ ہے بتا دو وہ کہنے لگا حمید الدین آج اگر آپ پوچھتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے اللہ کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم میری ماں کے حمل میں جب تھا اور میرے جسم میں جب جان پڑی میری امی جان کو کلام پاک کی ابتدائی پندرہ پارے بڑے یاد سے دوہرا دوہرا کر اسے پڑا کرتی تھی میری ماں کے کلام پاک کے پندرہ پاروں کو سن کر مجھے پندرہ پارے یاد ہو گئے حمید الدین نہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہو کہ میری ماں اگر کلام پاک کے تیس پارے پڑھتے تو آج میں حافظ قرآن ہو جاتا اما جان تیرے کلام پاک کے پڑھنے سے تیری کے نکلنے والے بچے حافظ قرآن ہوتے تھے دین کے دائی ہوتے تھے مجاہد ہوتے تھے غازی ہوتے تھے امی جان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کابے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ دنیا تیرا کچھ نہیں بھلا کرے گی اس سے تیرا دنیا کا نقصان ہوگا آخرت کا نقصان ہوگا قیامت کے دن ان رنڈیوں کے کے ساتھ ان بے حیا عورتوں کے ساتھ تیرا انجام ہوگا تیرے گھر سے دوپٹہ ہٹے گا گھر کی رحمتیں چلی جائیں گی تو اور حیا سے ہٹے گی تیرا مرد جتنا کمائے وہ پیسہ ہاسپٹل میں لگے گا دواؤں کے اندر لگے گا عدالت کے چکروں میں لگے گا لائر کی فیس میں لگے گا امی جان گھر میں برکت چاہتی ہے قیلیت چاہتی ہے امن چاہتی ہے صحت چاہتی ہے سلامتی چاہتی ہے دیکھ دیکھ حضرت خدیجہ کے راستے پر آ جا دیکھ عائشہ طریقہ کے عائشہ صدیقہ کے راستے پر آ جا حضرت فاطمہ کے راستے پر آ جا نوجوان اے کابے کے محافظ اے قرآن کے محافظ اے اسلام کے سپاہی میں تیرے سامنے دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں اللہ کے کابے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں یہ زمین رو چکی ہے یہ آسمان رو چکا ہے میرے آقا مکے میں تھے چین سے نہیں تھے میرے آقا مدینے میں گئے چین سے نہیں تائف کے سر زمین کے اندر گئے تائف کے لوگوں نے آپ کے جو ہے جسم کو نہیں نہان کر دیا شیر بھی تعلیم کے اندر آپ کو بھوکا مارا مارا خندق کے اندر آپ کے پیٹ پر پتھر لگے آپ پر ایسی نوبت آئی ایسی نوبت آئی آپ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک حالت مجبوری کی حالت جس میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے مورخ لکھتا ہے محدث لکھتا ہے آخا کے گھرانے پر صحابہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور زندگی کو بچانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا کہ جس کے پیروں کے ٹھوکر سے کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سونا بنانے کے لیے تیار تھا اور جس کی خدمت کرنے کے لیے آسمان کے ہور و بڑائی آنے کے لیے تیار تھے جس کے لیے رائس غلامی کرنے کے لیے تیار تھے میرے اور آپ کے آقا مولا ایک وقت وہ آیا کہ اون کی لیپ کو پانی کے اندر ڈال کر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آقا ہم ہوتے پتا کا بھی ہوتی یا رسول اللہ اب اولاد کو قربان کر کر آپ پر یہ حالت آنے نہیں دیتے تھے آخا بد نصیب ہے کہ ہم آپ کے زمانے سے کافی دور پیدا ہوئے ہمارے خاطر کتنا فخر و فاخر کو برداشت کیا کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا مکے میں تھے راستے کے اندر کاٹے ڈالے جاتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر تھے اپنی جان پر تحمت لگی تیری بیٹی پر تحمت لگے گی تیری ماں پر تحمت لگے گی تیری بیوی پر تحمت لگے گی تیرے دل پر کیا گی اس وقت تجھے پتا لگے گا کہ وہ میرا محبوب کہ جس کے ذکر کے چرچے اللہ نے دنیا کے اندر برفانہ کا ذکر کے کر لگائے اور جس کے چرچے جنت کے اندر نقد جس کے گن گاتے ہیں کیا بیتی ہوگی کیا بیتی ہوگی کہ جب امی جان عائشہ فرماتی ہے سدھی خیت میرے آقا کو دیکھنے کے لیے آئے فرمایا عائشہ کیا گھر کے اندر شراب نہیں ہے ذرا شراب روشن کرو میرے محبوب کے چہرے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں امی جان عائشہ نے فرمایا کل روزے سے میرے آقا بھی ہم روزے سے تھے اہل بیت نبی کا گھرانا روزے سے تھا آسمان کی وسطیں نبی کے قدموں پر قربان ہیں زمین کا بچھونا نبی کے قدموں پر قربان ہے سمندر کی وسطیں سمندر کی نعمتیں سمندر کی گہرائیاں نبی کے ٹھوکر پر قربان ہیں کلیوں کی مسکراہٹ نبی کے مسکراہٹ پر قربان ہے نبی کے جسم کے پسینے کے قطرے پر سمندر جنت کی نہریں قربان ہے امی جان پر باتی ہے کہ ابا ابا کل ہم روزے سے تھے آخا بدہوش تھے آخا بے ہوش تھے آخا کو سکرات کی حالت تھی افطاری کے وقت کچھ نہیں تھا اس لیے ہم نے چراغ سے تیل نکال کر میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیل کو ہم نے استعمال کر لیا مسلمانوں کیا ملتا ہے داڑھی مٹا کر مسلمانوں کیا ملتا ہے نبی کی سنتوں سے بغاوت کر کر مسلمانوں مکے میں تکلیف پائی مدینے میں تکلیف پائی گھر بڑی مشکل سے گزرتا تھا پیٹ پر پتھر باندھے عورتوں پر تہمت لگی مجنون کہا گیا شاعر کہا گیا کاہن کہا گیا مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر میرے خون سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اگر تمہیں اس بات سے پہنچتی ہے کہ جنگل کے درندوں کو کاٹ کر میرا لہو پلا دو میرے گوشت کے ٹکڑے کر دو کر دو میرے نبی کے دل کو نہ دکھاؤ میرے نبی کے دل کو نہ دکھاؤ مکے میں بہت دل دکھ چکا ہے مدینے طیبہ میں بہت دل چکا ہے بدر کے اندر بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں بہت کے اندر دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں بہت کے اندر نے آپ پر وہ مار کیا کہ خود کے سموارے نکل کر آپ زمین پر گر چکے ہیں آپ <coughs> یہ صاحبزادی حضرت زینب کو اس بلور ابو نحب نے جب جو ہے اپنے بیٹے سے تلاش دلائی حالت حمل کے اندر یہ نبی کی صاحب نبی کی آنکھ کا تارا مکرمہ سے نکل کر طیبہ آ رہی تھی اس نے تین پھینکا پھینک کے اندر لگا اس باپ پر کیا بیوی ہوگی جو اپنی بیٹی کا استقبال کرنا چاہتا تھا اس باپ پر کیا بیوی ہوگی جو اپنی بیٹی کو اپنے گود پہ لینا چاہتا تھا لیکن وہ بیٹی صحیح سالم باپ کی گود میں نہیں آئی خون کا فنوارا نکلا اور فرمایا ابا کیوں آپ کو ستایا جاتا ہے ابا اونٹ کی اوجڑی کیوں ڈالی جاتی ہے کیوں آپ کو کاہی شاعر کہا جاتا ہے یہ چیخ ماری زینب نے اور باپ کے گوٹ کے اندر زینب کی جان چلی گئی اس باپ پر کیا بیٹی ہوگی جو اپنی بیٹی کے دیکھنے کا مشتاق تھا منتظر تھا لیکن بیٹی کو جیسے ہی گود میں لیا اس کی موت موت موتا نکل گئی اور اس کی لاش نکل گئی آج میرے آخا آج میرے آخا آج میرے مولا آج میرے مسجد آج میرے پرما ریاض الجنہ میں اپنے روزت الجنہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور جمعرات کو اللہ کے دربار کے اندر امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جہاں امت میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں امت کے احمد نبی کے دربار میں بھی فرشتے پیش کرتے ہیں جب آخا کو یہ بات بتائی جاتی ہوگی کہ آخا آپ کی امتی ٹاٹا کے اندر سڑ رہے ہیں کوٹا کے اندر سڑ رہے ہیں آخا آپ کی امت کی بیٹی کی جی، آپ رو رہی ہے عزت لٹ رہی ہے ایک باپ کو وہ سدم نہیں ہو سکتا ایک ماں کو وہ سدما نہیں ہو سکتا میں کیسے بتاؤں میں کیسے بتاؤں اپنے دل کے زخم کو اپنے جگر کے زخمی ہونے کو میرے آخا پر کیا بیتنی ہوگی اس امت کے حالات کو دیکھ کر جب ایک بدر کے قیدی کو اپنی مسجد کے اندر ستون باندھے ہوئے دیکھے آپ تڑپ رہے تھے حضرت عبداللہ اللہ عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ آخا پیٹ میں درد ہے بخار ہے کیوں تڑپ رہے ہیں فرمایا دیکھو میرے بھائی ایک قیدی تھا کافر تھا دشمن تھا ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے آج امت کی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے آخا آج نوجوانوں کو پیاسا رکھ کر تڑپا کر ان کے منہ میں پیشاب کیا جاتا ہے آج جس چہرے پر سنت ہے انہیں بوٹوں تلے روکا جاتا ہے آج ان کا خون پانی سے سستا ہو چکا ہے آج جمشید پور کی طاقت تاریخ آج مراد آباد میرٹ بلیا اور گجرات کی تاریخ کو دہرانے کی بات کر کر ابو غریب جیل بنانے کی بات کر رہے ہیں آخا آج یہ گمان تالابوں میں جیل بنانے کی بات کر رہے ہیں بھائی غلطی ان کی نہیں ہے غلطی میری ہے غلطی تیری ہے کہ ہم نبی کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے سنتوں کے دعوت کو چھوڑ دیا ہم نے اولیاء کے دعوت کو چھوڑ دیا ہمیں آزادیوں کے طور طریقے ہمیں جو ہے کرکٹروں کے طور طریقے پسند آنے لگے رب کی نگاہ سے گرے مخلوق کی نگاہ سے گر گئے شیطان بھی آج ہمارا دشمن ہو گیا اپنے بھی ہمارے دشمن ہو گئے پرائے بھی ہمارے دشمن ہو گئے اے نوجوان اے گجرات کے مسلمان میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں میں کانے کا واسطہ دے کر بھیک مانگتا ہوں خزرا کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں سدھر سدھر جا جا نبی کے سامنے یہ حالت پیش ہوگی نبی کا دل زخمی زخمی ہو چکا ہوگا ایک بزرگ تھے کہ جب کبھی ایک لاکھ دروپ پڑتے اس ایک لاکھ دروپ کے نظرانے کو آخا کے دربار عالی کے اندر پیش کر دیتے دس ہزار بیس ہزار جب ایک لاکھ ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے اے اللہ اس درود کو میرے محبوب کے دربار میں پہنچا دے تو بے پدا محبت تھی بے پدا آخا سے عشق آخا سے تعلق تھا ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی آخا میں آپ کو جو نظرانہ پیش کر رہا ہوں جو تحفے درود دے رہا ہوں کیا قبول بھی فرما رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ آخا کا دیدار ہوا آخا کا دیدار ہوا دیکھتے ہیں یہ اللہ والے جو درود پاک کا نظرانہ بھیجنے والے کہ نبی کا سینے مبارک خون سے چل ہے اور خون کے فوارے جس میں اثر سے نکل رہے ہیں اور چہرے پر غم کے آثار ہیں یہ ایک لاکھ کا درود کا نظرانہ پیش کرنے والے بزرگ اللہ والے پوچھتے ہیں آخا آپ کے چہرے پر غم کیسا ہے آپ کے سینے مبارک سے یہ زخم کیسے نکل رہے ہیں آخا نے فرمایا میرا امتی نماز چھوڑتا ہے میرے سینے پر چھری چلتی ہے میرا امتی داڑھی مٹاتا ہے میرے سینے پر جو ہے میرے کلے پر اور میرے کریلے پر یہ اس طرح چلتا ہے میری امت کی خاتون اگر بے پردہ ہوتی ہے اب کے آسار میرے چہرے پر آ جاتے ہیں میرا امتی اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے میرا جسم چلی ہوتا ہے کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ابو جہل کا کام کرو گے کیا ادبا کا کام کرو گے کیا شیبا کا کام کرو گے کیا کفار مکہ مشرقین مکہ کیا تاریخ والے کیا علی طالب والے کیا منافق کیا یہودی کیا عبداللہ سوا کم تھا جو میرے نبی کے دل کو چھید کیا کرتا تھا جو میرے نبی کو دل کو زخمی کیا کرتا تھا ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہارے سامنے دامن پھیلا کر بھی مانگتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو آج توبہ کی بات ہے دیکھو آسمان پر فرشتے آئے ہوئے ہیں دیکھو تمہاری توبہ پر امین کہنے والے ہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں میرے رب نے ویشی کو معاف کر دیا میرے رب نے ہندا کو معاف کر دیا میرے رب نے حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا میرے اللہ میرے اللہ ہم سے نادانی میں بھول ہو گئی میرے اللہ نادانی کے اندر خطا ہو گئی ہم اتنے بڑے مجرم نہیں کہ ہم نے کسی صحابی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا ہو میرے اللہ ہم نے نبی کے جسم پر وہ جھڑی نہیں ڈالی تھی میرے اللہ ہم نے نبی کو شاعر کا ہی نہیں کہا تھا اے اللہ دنیا والوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے ہم نے دنیا والوں کے دھوکے میں ہم آ گئے تھے مال کی محبت میں دولت کی محبت میں عورت کی محبت میں اولاد کی محبت کے دھوکے میں آ گئے تھے مولا معافی دے دے مولا معافی دے دے مولا توبہ کو قبول کر لے اے اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور در نہیں ہے تو ٹکرائے تو قبول کرے ہم تیرے در کے کتے ہیں ہم تیرے در کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں مولا وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ٹی وی نہیں دیکھیں گے آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑیں گے آج کے بعد داڑھی کو نہیں مڈائیں گے آج کے بعد سنت کے خلاف عمل نہیں کریں گے مولا جیئیں گے ایمان پر جی گے مریں گے ایمان پر مریں گے اے اللہ ہمارا نعرہ ہوگا اتنا سلا تھی نسو کیالمی ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری نماز ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو تو اگر زمین سے اگ جاتا کسی پودے کی شکل میں آسمان سے گر جاتا بادل سے بارش کے قطرے کی شکل میں یا سمندر سے پھینکا جاتا مری ہوئی مچھلی کی شکل میں مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تو تیری حالت کیا ہوتی ابو غریب جیل میں تیری حالت کیا ہوتی تہار جیل میں جموں کی جیل میں کشمیر کی جیل میں اور کی جیل میں تیری حالت کیا ہوتی میرے نبی نے تجھے مانگ کر لیا تھا میرے نبی نے تجھے رو کر لیا تھا میرے نبی نے اپنے نواسے کو دے کر لیا تھا میرے نبی نے تجھے پیٹ پر پتھر باندھ کر لیا تھا میرے نبی نے فاطمہ کے فخر و پاخے کو اپنا کر لیا تھا میرے نبی نے عائشہ صدیقہ کے گھرانے کی تنگ دستی کو قبول کر کر تجھے حاصل کیا تھا تجھے ٹکڑا ہونے نہیں دوں گا تجھے کافروں کا شکار ہونے نہیں دوں گا تجھے شراب کے اڈے پر جانے نہیں دوں گا میں مر جاؤں گا میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے میں تیرا قدم پکڑوں گا میں تیرے جوتوں کو سر پر رکھوں گا میں تجھے نبی کے غلامی سے ہٹنے نہیں دوں گا میں تجھے یہودی کتا بننے نہیں دوں گا میں تجھے عیسائی کتا نہیں بننے دوں گا میں تجھے کسی کے اڈے کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نہیں دیکھوں گا اس لیے کہ میرے نبی نے بڑی قربانیوں کے بعد تجھے مانگ کر لیا تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بڑے دنوں سے میرے اور آپ کے درمیان محبت کے رشتے ہیں آج ایک خاص دعا کیجئے جو خالص میرے لیے ہو آخا نے دعا کی اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی آخا نے فرمایا کہ عائشہ یہ ہمیرا یہ مسکراہٹ کیسی فرمایا کہ آپ نے خاص میرے لیے دعا کی آخا آخا آج ہم آپ کو کیا دے سکے داڑھی مڈا چہرہ عیسائیوں کا لباس انگریزوں کا اترن یہ جنس پینٹ یہ بے حیائی کی سوگات یہ بے شرمی کی سوگات یہ حرام کے لطفے یہ امت محمدیہ کی بیٹیوں میں پلنے والے حرام کے لطفوں کی حرام نسل آخا باپ فرمائیے آخا باپ فرمائیے آخا نے اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عائشہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ دعا خاص جو زندگی میں تیرے لیے ایک مرتبہ کی ہے میں اپنی امت کے لیے روزانہ سو مرتبہ کیا کیا ملتا ہے میرے بھائی کیا ملتا ہے میرے محبوب کا دل دکا کر اے کعبہ کے محافظ اے گمد خدرہ کے محافظ اے اسلام کے سپاہی جب جا اٹھ جا قدم بڑھا ایک قدم تو چلے گا میرا رب دس قدم تیری طرف آئے گا تو چل کر آئے گا میرا رب دوڑ کر آئے گا اور تو دوڑ کر آئے گا زبان تیری ہوگی کلام رب کا ہوگا کام تیرے ہوں گے قوت سزا اللہ تعالیٰ دے گا اچا جگا بچ کر ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے توبہ کر لے مایوسی کی کوئی بات نہیں اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خطاح کو درگزر فرمائے اللہ ہماری بھول کو معاف فرمائے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں آخا کی غلامی کے لیے منتخب فرما لے اے اللہ ہمیں مجاہدانہ شان کے ساتھ مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزار کر اسی ایمان کے ساتھ کلمے کی موت ہمیں نصیب فرما اے اللہ یہ جو جلسے کے منتظمین ہیں سامعین ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں وقت کی قربانی دے کر جو آئے خاص طور سے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما ان کی حاجتوں کو پورا فرما ان کی حاضری کو قبول فرما آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین دو مختصر اعلان ہیں ایک اعلان یہ ہے جیسے کہ ہمارے میزبان مکرم حضرت مولانا حبیب صاحب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے آپ کی سرزمین کے لیے اس امت کا مزاج یہ ہے کہ امت مردہ پرست قوم ہے جب تک محسن کرم فرما ہمارے درمیان رہتے ہیں قدردانی نہیں کرتے اور جب چلے جاتے ہیں تو ان کے نام سے درگاہیں مناتے ہیں سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے یہ میزبان ہے جیسا کہ انہوں نے اعلان کی ان کی قدردانی کیجیے اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے اور قوم کی مزید اللہ تعالیٰ انہیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سیڑھیوں کا اعلان کیا میرے بیرون ملک اور آؤٹ ڈور جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات وہ سیڑھیوں میں ہیں پچاس روپے ایک سی ڈی کی قیمت ہے لے جائیے گا ہوٹلوں میں دکانوں میں مکانوں میں اسے بجائیے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج امت کا ایک عام مزاج ہے کہ ذرا ذرا سی حرکت پر عاملوں کی طرف رجوع کرنا پنڈتوں کی طرف رجوع کرنا مجاوروں کی طرف رجوع کرنا کسی گھر کے اندر دیکھو ناریل بدا ہوا کسی گھر کے اندر دیکھو تعویذ بدا ہوا بندش بدھی ہوئی مٹکا بدا ہوا یہ سب چیزیں بیکار ہے کرنے دھرنے والی ذات خفا نقصان کی مالک ذات اللہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کے نبی نے ہر چیز کا ہتھیار ہمیں دیا ہے حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں آخا کے زمانے میں رہتے تھے تو ان کے گھر میں شیطان آ کر تکلیف دیا کرتا تھا تو انہوں نے جا کر آخا سے شکایت کی تو آخا تو ہمارے روحانی بھی حکیم ہیں جسمانی بھی حکیم ہیں اس دنیا کے آخرت کے دونوں کرم فرما ہیں آخا نے ایک خط لکھا جس کو حرز ابو دجانا کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حرز ابو دجانا ہے اس کو لے جا کر حضرت ابو دجانا نے لٹکایا اور جس دن سے لٹکایا مرتے دم تک شیطان جو کھٹکھٹاتا تھا کنڈی مارتا تھا تکلیف دیتا تھا سب چیزیں بند ہو گئی میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں بے پار کرنا مقصد نہیں گھروں سے گندی چیزیں نکال دیجیے آپ یہ پیالے میں زمزم ہو اور اسی میں پیشاب کا خطرہ ڈالا جائے تو زمزم ناپاک ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں پنڈت کی بندش بھی ہے اور عامل کا پلیتا بھی ہے تعویذ بھی ہے اور ہرز ابود جانا یہ خبیص اور طیب پاک ناپاک جمع نہیں ہو سکتے پہلی شرط یہ کہ گھر سے ان تمام ناپاکیوں کو نکالیں اور پھر گھر کو پاک صاف کر کر دو رکعت سلاد الحاجت پڑھ کر اس حرض ابو دجانا کو لٹکائیے گا وضو آتا ہے تو تیمم چلا جاتا ہے اس کے آنے کے بعد کسی تعویذ پلیت بندش کی ضرورت نہیں ہر قسم کی عرضی اور ثوابی آفات سے دنیاوی آفات سے انشاءاللہ شاء آپ کا گھر محفوظ رہے گا وہ صرف اس کی قیمت ایک جو ہے بیس روپئے ہے اس کو ضرور آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو اور اس نشست کو قبول فرمائے اور دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین رب العالمین حضرت کے بیان کی کیسٹ اور وہ جو پرچہ حضرت نے بتایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ والا عمل وہ انشاءاللہ سامنے یہ لاڑی پر رکھا گیا ہے وہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور آج کے بیان کی کیسٹ بھی جو ہے یہاں جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہیں سے آپ کو ابھی